بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم ولا علی و صحاب اجمعین آج کی گفتگو میں حدیث کی چند مشہور کتابوں اور ان کی شرحوں کا تعارف مقصود ہے یہ تعارف دو حصوں پر مشتمل ہوگا حدیث کی وہ بنیادی کتابیں اور ان کی وہ شرحیں جو بر صغیر سے باہر لکھی گئیں ان پر آج کی گفتگو میں اور وہ احادیث کی کتابیں اور وہ شرحیں جن کی تصنیف و تعلیف کا کام بر صغیر میں ہوا ان پر کل بحث ہوگی علم حدیث جس کی تدوین جس کی تاریخ جس کے علوم و فنون کا تذکرہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ گزشتہ نو دنوں میں ہوا ہے اس سے یہ اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ محدثین کرام نے جو کام کیا وہ امت کی طرف سے کتنے شکر اور کتنے غیر معمولی احترام اور امتنان کے مستحق ہیں اللہ رب العزت نے ان کو جس اہم اور عظیم الشان کام کے لیے منتخب فرمایا وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نہایت منفرد نوعیت کا کام ہے انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال انسانوں کی فکری علمی مذہبی اور تہذیبی تاریخ میں نہیں ملتی یہ سارا کام جو دراصل بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے جن حضرات نے یہ قربانیاں دیں وہ قربانیاں دے کر دنیا سے تشریف لے گئے جن حضرات نے یہ مشقتیں برداشت کی وہ مشقتیں اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوئی ہوں گی ان کے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہیں جس کا علم اللہ کو ہے یا ان حضرات کو تھا جنہوں نے وہ مشقتیں برداشت کی ہمارے سامنے ان ساری مشقتوں کے جو نتائج ہیں اس کارنامے کے جو سمرات ہیں وہ ان کتابوں کی شکل میں ہیں جن میں آج احادیث لکھی ہوئی ہیں ان مجموعوں کی شکل میں ہیں جو ان حضرات نے مرتب فرمائے یا ان کی کاوشوں کے نتیجے میں مرتب ہوئے یہ مجموعے عام کتابوں سے مختلف ہیں عام کتابیں ایک شخص لکھتا ہے کتب خانے میں بیٹھ جاتا ہے بہت سی کتابیں سامنے رکھتا ہے تحقیق کرتا ہے اور چند سال یا چند مہینے یا لمبی اور تھوڑی مدت میں تحقیق کر کے کتاب تیار کر دیتا ہے احادیث کے مجموعے اس طرح نہیں تیار ہوئے وہ جس غیر معمولی مشقت اور غیر معمولی سفروں کے نتیجے میں تیار ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے اس لیے جب ان کتابوں کا تعارف کرایا جائے اور ان کتابوں کی لکھی جانے والی شروع کا تعارف کرایا جائے تو یہ ساری کاوش اور کوشش جو ابتدائی تین چار صدیوں میں ہوئی وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے بظاہر ایک کتاب چھوٹی سی ہوگی اس میں احادیث کی تعداد بھی چند ہزار چند سو ہوگی لیکن ان چند ہزار یا چند سو احادیث کا مجموعہ ہم تک پہنچانے کے لیے ان حضرات کو کیا کچھ کرنا پڑا اس کا اندازہ آپ کو گزشتہ نو دنوں کی گفتگو میں ہوا ہوگا یوں تو احادیث کے بے شمار مجموعے مرتب ہوئے صحابہ کرام کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا صحابہ کرام کے براہ راست مرتب کیے ہوئے آج کئی مجموعے ہمارے پاس ہیں جن میں سے صحیفہ ہما ابن منبع بہت مشہور ہے جو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد ہما ابن المنبع کو املا کرایا تھا یہ مجموعہ آج مطبوع شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح سے کچھ اور چھوٹے چھوٹے مجموعے صاحب کرام اور تعبین کے مرتب کیے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں جن میں سے بعض متوع ہیں اور بعض ابھی تک کتب خانوں کی زینت ہے ایسا ہی ایک مجموعہ کتاب السرد والفرد کے نام سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم نے ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے ان میں ایک بزرگ نے صحابہ اور تعبین کے مرتب کے ہوئے کئی چھوٹے چھوٹے مجموعے جمع کر دیے ہیں اور اس اعتبار سے یہ احادیث نبوی کے قدیم ترین مجموعوں کا ایک مجموعہ ہے لیکن یہ مجموعے عام طور پہ متداول نہیں ہیں یہ صرف ان حضرات کی دلچسپی کا کام ہے جن کو علم حدیث کی تاریخ اور علم حدیث کی تاریخ پر ہونے والے اعتراضات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے عام قارئین کے لیے یا علم حدیث کے عام طلبہ کے لیے وہ مجموعے زیادہ دلچسپی اور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو عام طور پر کتب خانوں میں دستیاب ہیں ان میں قدیم ترین مجموعہ معروف اور متداول ہونے کے اعتبار سے امام مالک کی معطا ہے معطا سے پہلے بھی مجموعے تیار ہوئے ان میں سے بعض آج موجود بھی ہیں لیکن وہ مقبول اور متداول مجموعے نہیں ہیں اس لیے ان کا ذکر عام طور سے علم حدیث کے سیاق و سباق میں کم ہوتا ہے متداول اور مقبول و معروف اور مشہور مجموعوں میں قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی معطا کا ہے معطا کے لفظی معنی تو ہیں بیٹ ان ٹریک یعنی وہ راستہ جس پر لوگوں نے پے در پے چل کر اس کو اتنا ہموار کر دیا ہو کہ بعد والوں کے لیے اس پہ چلنا آسان ہو گیا ہو امام مالک نے جب معطا مرتب کی تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ تمام احادیث صحابہ کرام کے آثار تعبین کے اجتہادات اور اہل مدینہ کی سنت کے ذخائر اس میں جمع کر دیے جائیں جن پر مسلسل عمل درامد ہو رہا ہے اور جو ایک لمحے کے لیے بھی عمل سے خالی نہیں رہے پھر امام مالک نے اس کتاب کو مرتب کرنے کے بعد اپنے ہم اثر جی ترین اہل علم کی بڑی تعداد کو جن کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ستر حضرات تھے ان کو دکھایا اور ان کی منظوری اور پسند کے بعد امام مالک نے اس مجموعے کو مشتہر کیا یہ بات کہ امام مالک کو یہ مجموعہ مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا اس کے بارے میں بعض روایات کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں بیان ہوئی ہیں ایک بات جو عام طور سے بڑی مشہور ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام مالک نے یہ مجموعہ عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر مرتب کیا تھا منصور عباسی خاندان کا ایک نہایت نامور ذہین اور صاحب علم فرد تھا اس نے خود ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں گزارا تھا امام مالک کا ہمدرد تھا اور امام مالک کے ساتھ مل کر بہت سے اہل علم سے بہت سے محدثین اور فقہا سے اس نے قصب فیض کیا تھا اس نے خلیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیا اسلام میں جو اس وقت ایک ہی مملکت پر مشتمل تھی ایسی کتاب کی ضرورت ہے جس کی تمام عدالتیں مفتی صاحبان اور فقہ اسلامی پر کام کرنے والے تمام لوگ پیروی کریں جو اتنی مختصر ہو کہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے لیکن اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس سے استفادہ مشکل ہو جائے اتنی زخیم بھی نہ ہو کہ لوگوں کے لیے اس کو پڑھنا وقت طلب ہو جائے اس میں ان تمام سنتوں کو اور احادیث کو جمع کر دیا جائے جن پر حضور صاد السلام کے زمانے سے عمل ہوتا آیا ہے صحابہ کرام اور تعبین کے وہ اقوال بھی اس میں موجود ہوں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد ملے نہ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شدائد ہوں نہ عبداللہ ابن عباس کی رخص ہوں نہ عبداللہ ابن عمر کی سختیاں ہوں بلکہ وہ ایک درمیانی راستے کو بیان کرتی ہوں امام مالک نے اس تجویز کے مطابق معطا لکھنی شروع کی اور ایک طویل عرصہ اس کے لیے مواد جمع کرتے رہے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے چالیس سال اس کام میں لگائے لیکن ظاہر ہے یہ چالیس سال منصور کے کہنے کے بعد نہیں لگے امام مالک پہلے سے علم حدیث پر جو کام کر رہے تھے اور جو یادداشتیں مرتب کر رہے تھے امام مالک نے ان کے مطابق کام شروع کیا امام مالک اس کام کے لیے یقیناً اپنے زمانے میں موزوں ترین شخصیت تھے علم حدیث میں بھی ان کو بہت نمایاں مقام حاصل تھا اور علم فقہ میں بھی وہ اتنا نمایاں مقام رکھتے ہیں کہ چار بڑے مسالے کے فقہ میں سے ایک کے بانی ہیں امام مالک نے مدینہ منورہ میں جن اصحاب علم سے قصب فیض کیا وہ تمام صحابہ کرام کے جیت صحابہ کرام کے علوم و فنون کے جامع تھے حضرات شیخین حضرت ابکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عبداللہ ابن عمر جن سے زیادہ صحابہ کرام میں احادیث و سنت کی پیروی کرنے والا مشکل سے ملے گا حضرت عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن اور حبر الامہ یعنی امت کے سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے حضرت ابو حریرا جو ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں حدیث کی روایت کرتے رہے اور جو سب سے بڑی تعداد میں احادیث کے راوی ہیں حضرت زید ابن ثابت جو کاتب وحی اور دربار رسالت کے سیکرٹری تھے ان سب کے علوم و فنون مدینہ منورہ میں موجود تعبین تک پہنچے امام مالک نے ان سب تعبین سے قصب فیض کیا اور اس یہ سارے علوم امام مالک تک منتقل ہوئے پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے بعد جو نسل بہت نمایاں ہوئی ان میں فقہ سبا نہایت نمایاں ہیں فقہ سبا وہ حضرات ہیں جو مدینہ منورہ میں علم حدیث اور علم فقہ میں سب سے نمایاں تھے دنیا بھر سے لوگ استفادہ اور رہنمائی کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے یہ حضرات مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کے علوم و فنون کے امین اور جامع تھے امام مالک کو ان حضرات کا علم پہنچا ان حضرات کے تلامزہ سے ان حضرات کی تحریروں سے امام مالک نے استفادہ کیا امام مالک کے اساتذہ میں امام نافع بھی شامل تھے جو تیس سال حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ شب روز رہے سفر میں بھی ساتھ رہے حضر میں بھی رہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے علاوہ انہوں نے دوسرے مدنی صحابہ سے بھی قصب فیض کیا دنیا اسلام کے دوسرے شہروں میں بھی گئے امام مالک نے بہت بچپن میں کم سنی میں ان کی صحبت اختیار کر لی تھی اور ایک طویل عرصہ جس کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ شاید چوبیس سال یا اس کے لگ بھگ وہ امام نافع کے ساتھ رہے امام نافع کے انتقال کے بعد ہی امام مالک نے اپنا حلقہ درس قائم کیا ان کے علاوہ امام مالک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ اور مدینہ منورہ کے صف اول کے محدثین اور فقہ سے علم حاصل کیا امام زہری امام جعفر صادق یاہیا ابن سعید الصاری لیس ابن سعد جو امام شافی کے بھی استاد ہیں جن کا مزار مصر میں ہے اور ربیعت الرائے جو امام مالک کے اساتذہ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں ان سب کے علوم و فنون سے استفادہ کرنے کے بعد امام مالک نے معتا امام مالک لکھی امام مالک کے بارے میں ایک چیز بڑی نمایاں ہے وہ یہ کہ ان کے شیوخ کی تعداد نسبتاً کم ہے بقیہ محدثین کے تذکروں میں آپ نے سنا ہوگا کسی نے سترہ سو سے استفادہ کیا کسی نے اٹھارہ سو سے کسی نے ایک ہزار سے امام مالک کے شیوخ کی تعداد بڑی تھوڑی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد چورانوے ہے کسی نے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد تریسٹھ ہے کسی نے اس کے کم و بیش بیان کی ہے ساٹھ اور نوے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بتائی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک نے پہلے دن سے یہ طے کیا تھا کہ میں اس شیخ سے قصب فیض کروں گا جو علم حدیث کے ساتھ ساتھ تفقوں میں بھی بڑا گہرا مقام رکھتا ہو حدیث کی فہم حدیث کے عملی انتباق اور نکلنے والے مسائل پر بھی اس کی گرفت مضبوط ہو میں اس سے استفادہ کروں گا چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی غیر فقی کی محفل میں نہیں بھیجا نہیں بیٹھا جن حضرات کی محفل میں بیٹھ کے استفادہ کیا وہ سارے کے سارے جیت فقہ تھے خود ایک جگہ فرمایا کہ میں نے کسی کے زہد و اتقاء کی بنیاد پر اس کی شاگردی نہیں اختیار کی بلکہ جن کی شاگردی اختیار کی وہ وہ تھے جو زہد و اتقاء کے ساتھ ساتھ علم حدیث اور روایت میں اونچا مقام رکھتے تھے اور تفقع اور بصیرت میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتے تھے ان سے میں نے قصب فیض کیا ایک جگہ لکھا کہ میں نے ایسے ایسے لوگ مدینہ منورہ میں دیکھے کہ اگر ان کا نام لے کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا وہ اس درجے کے لوگ تھے لیکن میں نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ تفقوں میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے اس لیے میں ان کے حلقے دس میں نہیں بیٹھا اس لیے امام مالک کے اساتذہ کی تعداد نسبتاً تھوڑی ہے لیکن وہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں شیخ امام مالک کے استاد ہیں پھر محدثین اس کی مزید تحقیق نہیں کرتے تھے امام یاہیا ابن معین جو علم حدیث کے بہت صفحے اول کے امہ میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی راوی امام مالک کے اساتذہ میں ہے تو میں اس راوی کی مزید تحقیق نہیں کرتا امام احمد حنبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی شیخ سے امام مالک نے روایت لی ہو تو پھر اس شیخ کی روایت قبول کرنے مجھے کوئی تعمل نہیں ان شیوخ سے روایتیں لے کر امام مالک نے معطا مرتب فرمائی جو ایک لاکھ احادیث کا انتخاب ہے ایک لاکھ احادیث میں متون تھوڑے ہیں روایات اور سندیں زیادہ ہیں ایک لاکھ طریقوں سے جو روایات پہنچی تھیں ان میں سے امام مالک نے انتخاب کیا جن میں کم و بیش ایک ہزار سے کچھ کم احادیث ہیں اور کم و بیش دو ہزار کے قریب صحابہ اور تعبین کے اقوال و ارشادات اور آثار ہیں یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو خالص عملی مسائل سے متعلق ہیں روز مرہ کی زندگی میں انسان کو ذاتی اور انفرادی اور اجتماعی معاملات میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے کے سارے معاملات محتا امام مالک میں موجود ہیں ان میں جو احادیث ہیں جو ایک ہزار کے لگ بھگ ہیں وہ سارے کی ساری صحیح میں موجود ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور محدثین نے تحقیق کی ہے وہ سب کی سب صحیح اور مرفوع روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی صحت کے اعلی درجے سے نیچے کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے صحیح ان سے پہلے کے زمانے میں جب بخاری اور مسلم کی کتابیں مرتب نہیں ہوئی تھیں تو عام طور پر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ امام مالک اصح القتب بادہ کتاب اللہ ہے امام شافی کا ارشاد منقول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب محتا امام مالک ہے اس لیے کہ اس وقت بخاری مسلم موجود نہیں تھی پھر بعد میں چونکہ یہ سارا ذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہو گیا اور اس میں مزید صحیح حادیث بھی آ گئی جو اقوال صحابہ اور تابعین اس میں آئے ہیں وہ ان کتابوں میں براہ راست صنعت کے ذریعے بیان ہوئے ہیں اس لیے ان کتابوں میں سے کسی ایک کو زیادہ حضرات نے صحیح بخاری کو قرار دیا امام مالک موتا امام مالک کو طویل عرصہ پڑھاتے رہے طلبا ان کے پاس آیا کرتے تھے دور دور سے آیا کرتے تھے اور موتا امام مالک کا درس لیا کرتے تھے اللہ تعالی نے امام مالک کو جو مرتبہ عطا فرمایا اس کا اندازہ دو چیزوں سے ہوگا ایک حدیث ہے جس میں حضور سعد اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کستے ہوئے دور دور کا سفر کریں گے اور علم دین کے حصول میں نکلیں گے لیکن مدینے کے عالم سے بڑا عالم انہیں کوئی نہیں ملے گا اکثر محدثین کے نزدیک علماء حدیث کی بڑی تعداد کے نزدیک اس حدیث کا مصداق امام مالک ہے اس لیے کہ ان کے زمانے میں کوئی اور ایسا آدمی نہیں تھا جس کی خدمت میں لوگ دور دور سے آئے ہوں تین بر اعظموں سے لوگ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے افریقہ ایشیا یورپ چنانچہ اسپین سے امام یاہیا ابن یاہیا المسمودی جو ان کے شاگردوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں جو موتا امام مالک کے سب سے مقبول نسخے کے راوی ہیں ان کا تعلق یورپ سے تھا ایشیا میں خوراسان اور سمرقند جیسے دور دراز علاقوں سے لوگ ان کی خدمت میں آئے اور امام مالک کا درس لے کے گئے خود اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مال و دولت سے نوازا تھا وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ حضرت اللہ مسعود کا مکان تھا جس مکان میں درس حدیث کی محفل لگتی تھی وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا درس حدیث کے لیے وہاں بڑا پرتکلف اہتمام ہوتا تھا صفائی خاص اہتمام سے کرائی جاتی تھی عود اور لوبان کی خوشبو جلائی جاتی تھی امام مالک غسل کر کے عمدہ پوشاک پہن کر آیا کرتے تھے تمام حاضرین معدب ہو کر بیٹھتے تھے ایک مرتبہ امام حنیفہ حاضر ہوئے اور بقیہ عام طلبہ کی طرح اسی طرح معدب ہو کر بیٹھے جس طرح بقیہ طلبہ بیٹھتے تھے اس طرح جو بھی آتا تھا وہ بڑا ہو یا چھوٹا اس حدیث کے درس میں مدب ہو کر بیٹھتا تھا امام شافی بھی اس میں شریک رہے ہیں بطور طالب علم کے وہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب کا ورق بھی اتنی آہستہ پلٹتے تھے کہ ورق پلٹنے کی آواز نہ ہو آواز ہوگی تو محفل کا جو سکون اور جو کیفیت ہے اس میں تبدیلی آئے گی ایک دیکھنے والے نے بیان کیا کہ وہاں دربار شاہی جیسا روب داب ہوا کرتا تھا جب پڑھنے والے پڑھ کر نکلتے تھے تو دروازے پہ سواریوں کا ہجوم ایسا ہوتا تھا جیسے شاہی دربار برخاست ہو اور دربار سے سواریاں نکل نکل کے جا رہے ہوں دنیاوی اعتبار سے کسی بھی آدمی کو وہاں کوئی خاص مقام حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی خلیفہ وقت مہدی ہارون اور منصور یہ اس درس میں آئے تو عام آدمی کی طرح بطور طالب علم کے بیٹھے اور اسی طرح مدب ہو کے بیٹھے اور درس لے کے چلے گئے خلیفہ مہدی نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ میں مدینہ منورہ آیا ہوں میری تین گزارشات ہیں ایک گزارش یہ ہے کہ مجھے آپ معتا امام مالک کی اجازت عطا فرمائیں دوسری کہ میرے دونوں بیٹوں کو درس میں حاضری کا موقع دیں تیسری ہے کہ میرے بیٹوں کے لیے خصوصی محفل کا اہتمام کریں امام مالک نے کہا پہلی دونوں درخواستیں قبول ہیں تیسری درخواست قابل قبول نہیں ہے محفل میں آئیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ کر درس لیں اور اجازت لے کر چلے جائیں چنانچہ مہدی کے دونوں بیٹے اس فرماروا کے بیٹے جس کی حکومت اسپین سے لے کر اور سمرقند اور بخارا تک تھی اور آرمینیا اور راجر سے لے کر سوڈان تک تھی اس کے بیٹے امام مالک کے درس میں اسی طرح بیٹھے اور درس لے کے چلے گئے آپ نے فرمایا ان کا جملہ مشہور ہے العلم ولا آتی علم کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا ہے علم کہیں حاضر نہیں ہوتا کچھ زمانے کے بعد خلیفہ ہارون ان کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک حدیث پڑھ دیں تو میں سن لوں حد ثنا کے اسلوب پر مجھے حدیث کی اجازت دے دیں امام مالک نے کہا میرا اسلوب حد سنا کا نہیں اخبرنا کا ہے امام موتا کا نسخہ کہیں سے لیجئے پڑھ کے سنائیے میں سن کے اجازت دوں گا اس لیے کہ میرا طریقہ یہی ہے میں اپنے طریقے ہوں خلیفہ یا خلیفہ کے کہنے پر بدل نہیں سکتا چنانچہ ہارون نے بیٹھ کر موتا امام مالک پڑھی اور پڑھ کر اجازت لی جیسے باقی شاگرد اجازت لیا کرتے تھے امام شافی جب امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک کا آخری زمانہ تھا اور امام مالک مخصوص طلبہ کو متا کی تعلیم دیا کرتے تھے عام درس انہوں نے بند کر دیا تھا امام مالک کی عمر پچانوے سال کے قریب ہوئی اس لیے یہ آخری اس زمانے کا ذکر ہے جب ان کی عمر غالباً بانوے ترانوے سال تھی صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ بڑے پیمانے پر طلبہ کو اجازت دیں امام مالک کی خدمت میں حاضری سے پہلے امام شافی نے مکہ مکرمہ کے گورنر سے مدینہ کے گورنر کے نام خط لیا سفارشی کہ ان کو امام مالک کے دربار میں پہنچا دیا جائے اور اجازت دلا دی جائے کہ یہ موتا کے درس میں شریک ہوں امام شافی گورنر مدینہ کے پاس وہ خط لے کے آئے گورنر مکہ کا خط پیش کیا اپنا تعارف کروایا امام مالک کی خدمت میں جانے کے لیے سفارش چاہی گورنر نے کہا کہ چلے میں چلتا ہوں ساتھ گورنر اور امام شافی امام مالک کے در دولت پہ پہنچے تو ملازمہ نے کہا کہ یہ ان کے آرام کا وقت ہے آپ فلاں وقت آئیں گورنر صاحب واپس چلے گئے امام مالک کے اٹھنے کا وقت آیا تو گورنر اور امام مالک امام شافی دوبارہ پہنچے وہاں جا کر گورنر نے بہت ادب احترام سے درخواست کی اور تھوڑا سا امبیرسمنٹ کو ذرا دور کرنے کے لیے مکے کے گورنر کا خط سامنے رکھا کہ میں یہ سفارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہاں مالک نے خط دیکھا اور ایسے پھینک دیا کہ کیا یہ نوبت آ گئی ہے کہ رسول اللہ کی حدیث گورنروں کی سفارشوں پر پڑھائی جایا کرے گی اور ناخوشی کا اظہار کیا گورنر نے معذرت کی امام شافی نے کہا کہ میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے آپ کو معلوم ہے امام شافی مطلبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مطلب کی اولاد میں تھے مطلب حضور کے جناب ہاشم کے بھائی تھے ان کی اولاد میں تھے یہ نسبت سن کر امام مالک نے اجازت دے دی دو گورنروں کے سفارش کو انہوں نے درخور اعترا نہیں سمجھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نسبت سن کر اجازت دے دی اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کس شان کا درس ہوا کرتا ہوگا اور کیسے لوگ معتا کا درس لیتے ہوں گے موتا کا درس کتنے لوگوں نے لیا اس کے بارے میں کوئی تعین کرنا بڑا دشوار ہے ہزاروں لوگ ہوں گے جن لوگوں کو باقاعدہ اجازت عطا ہوئی تحریر طور پر ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے ایک ڈیڑھ ہزار کے قریب ہے ہر علاقے میں یہ حضرات موجود تھے تمام بڑے بڑے محدثین واسطہ یا واسطہ امام مالک کے شاگرد ہیں امام احمد امام بخاری امام مسلم امام داود امام ترمیزی امام نسئی یہ سب حضرات ایک ایک واسطے سے امام مالک کے شاگرد ہیں ائمہ فقہ میں سے بڑے ائمہ میں سے امام شافی اور امام محمد بن حسن شہبانی یہ براہ راست امام مالک کے شاگرد ہیں اتنے مقام و مرتبے کے بعد اتنا غیر معمولی مقام و مرتبہ جس شخص کو حاصل ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کی توازو اور کردار اور جواب دہی کے احساس کو برقرار رکھے یہ بہت بڑی بات ہے ایک مرتبہ ایک بڑی محفل میں غالباً حج کے لیے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں جس طرح رجوع ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہو سکتا ہے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ایک محفل میں جہاں بڑے بڑے لوگ موجود تھے چالیس سوالات کیے گئے اڑتیس کے جواب میں کہا کہ لا دری میں نہیں جانتا مجھے معلوم نہیں صرف دو سوالات کا جواب دیا کہ میں جانتا ہوں ایک شخص چھ مہینے کی مسافت کا سفر کر کے پہنچا غالباً اسپین سے سفر کر کے آیا اور آ کے ایک مسئلہ پوچھا امام مالک نے فرمایا میرے علم میں نہیں میں نہیں جانتا اس نے تھوڑا سا ناخوشی کا اظہار کر کے کہا کہ میں چھ مہینے کی سفر کی مسافت کا سفر کر کے آیا ہوں لوگوں نے بھیجا ہے کہ آپ سے جا کے پوچھوں تو میں لوگوں کو جا کے کیا بتاؤں آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں جس چیز کے بارے میں مکمل سو فیصد تحقیق نہیں ہوتی تھی اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے محتا امام مالک کم و بیش ایک سو چالیس ہجری کے لگ بھگ مرتب ہوئی جب موتا اما مالک مرتب ہوئی اس کو مقبولیت حاصل ہوئی تو اور بھی کئی لوگوں نے جن میں کئی حضرات اس معیار کے نہیں تھے استناد اور ثقافت کے اعتبار سے انہوں نے بھی کتابیں لکھنی شروع کی لوگوں نے امام مالک کو بتایا کہ فلاں بھی کتاب لکھ رہا ہے فلاں بھی لکھ رہا ہے فلاں بھی لکھ رہا ہے آپ نے ایک بات ایسی فرمائی کہ آج اس کی تصدیق سب کے سامنے ہے آپ نے فرمایا حسن نیت کو بقا ہے بقا حسن نیت کو ہے جس نے اچھی نیت سے لکھی ہوگی اس کی کتاب کو بقا ہوگی آج کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتابیں کہاں گئیں تذکرہ ذکر ملتا ہے کہ لکھی لوگوں نے امام مالک کے مقابلے کے لیے لیکن بقا موتا امام مالک کو حاصل ہوئی امام مالک کی کتاب میں چالیس سنائیات ہیں سنائیات سے مراد وہ حادیث ہیں جس میں حضور اور امام مالک کے درمیان صرف دو واسطے ہیں ایک امام مالک کے استاد اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک وہ سند بھی ہے جس کا میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں مالک ابن عمر امام نافع سے روایت کرتے ہیں وہ عبداللہ ابن عمر سے صرف دو واسطے امام مالک سے معطا کا املا لینے والوں میں ہزاروں حضرات شامل تھے سننے والے اور اجازت لینے والے تو کتنے ہوں گے لاکھوں ہوں گے شاید لیکن جن لوگوں نے پوری معطا امام مالک پڑھ کر اس کی اجازت لی اور سند حاصل کی ان کی تعداد چودہ سو کے قریب ہے ان چودہ سو میں سے تیس حضرات وہ تھے جو اپنی اپنی جگہ بڑے نامور صاحب علم ہوئے حدیث اور فقہ کے امام ہوئے انہوں نے اپنے اپنے نسخے معتا کے تیار کیے ان تیس نسخوں میں سے سترہ نسخے مشہور ہیں ان سترہ نسخوں میں سے جو سب سے متداول اور معروف نسخہ ہے وہ امام مالک کے شاگرد خاص یاہیا ابن یاہیا کا ہے یاہیا ابن یاہیا اسپین سے تشریف لائے تھے طویل عرصہ امام مالک کی خدمت میں رہے معتا امام مالک کے اصل نسخے کے راوی وہی ہیں اور انہی کے نسخے کو موتا کہا جاتا ہے جب کہا جائے کہ موتا امام مالک میں یہ ہے تو مراد ہوتی ہے کہ یاہی ابن یاہیا کا نسخہ باقی نسخے ان کے مرتبین کی طرف منسوب ہوتے ہیں مثلا موتا امام محمد موتا امام محمد امام محمد کی کتاب نہیں ہے وہ امام مالک کی موتا کا وہ ورژن ہے جو امام محمد نے تیار کیا موتا قانبی قانبی نے کوئی موتا تیار نہیں کی وہ موتا امام مالک کا وہ نسخہ ہے جو قانبی نے تیار کیا اس لیے باقی نسخے ان کے افراد کے نام سے مشہور ہوئے یاہیا ابن یاہیا کا نسخہ امام مالک کے نام سے منسوب ہوا ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں درس ہو رہا تھا یاہیا ابن یاہیا مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہیں سے شور مچا کے ہاتھی آیا ہے لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا تمام جو لوگ حاضرین تھے وہ نکل کے ہاتھی دیکھنے چلے گئے یاہیا ابن یاہیا بیٹھے رہے امام مالک نے پوچھا یاہیا تم ہاتھی دیکھنے نہیں گئے تو کہا میں اسپین سے آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا امام مالک کی اس کتاب کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں بر صغیر میں بھی لکھی گئیں بر صغیر سے باہر بھی لکھی گئیں دو شرحوں کا ذکر کل بر صغیر کے سیاق و سباق میں ہوگا دو شرحیں جو بڑی مشہور ہیں وہ بر صغیر سے باہر لکھی گئیں اور اتفاق سے دونوں اسپین میں لکھی گئیں ایک پرتگال کے عالم نے لکھی ایک اسپین کے عالم نے لکھی اسپین کے عالم تھے علامہ ابن عبد البر علامہ ابن عبد البر ان کی کتاب ہے التمہید لما فی المعطا من الاسانید من المعانی والاسانید اس کے دو تین ایڈیشن چھپے ہیں ایک ایڈیشن جو میں نے دیکھا وہ مراکش کی وزارت اوقاف نے شائع کروایا ہے غالباً تیس بتیس جلدوں میں ہے بہت طویل بڑی مبسوط اور مفصل شرح ہے علامہ ابن عبد البر کی ہے یہ پانچویں صدی ہجری کے بڑے مشہور محدث اور عالم تھے ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں اس حدیث کا زیادہ زور علم روایت اور علوم حدیث پر ہے امام مالک میں جتنے صحابہ کے اقوال آئے ہیں ان کی سندیں انہوں نے ٹریس کی ہیں اور ان کا درجہ متعین کیا ہے جو سب کا سب صحت کو پہنچتا ہے اسی طرح سے وہ اقوال اور وہ فتوا جو امام مالک نے بغیر سند کے بیان کیے ہیں ان کی بھی سندیں انہوں نے ٹریس کی ہیں اور یہ بتایا کہ کس کی سند سے یہ فتح اور یہ اشادات پہنچے ہیں جہاں امام مالک نے یہ بتایا کہ مدینے کا طرز عمل یا سنت کیا ہے اس کے سنت ہونے کے شواہد انہوں نے حدیث کی بقیہ کتابوں سے جمع کی ہے اس لیے یہ اس اعتبار سے بڑی غیر معمولی شرح ہے کہ علم روایت اور علم درایت اور علوم حدیث کے نقطہ نظر سے معتا امام مالک کی تشریح اور تائید میں جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ کم و بیش انہوں نے سارا کا سارا کہہ دیا ہے اس سے زیادہ کچھ کہنا اب تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے کوئی انسان خاتم العلماء نہیں ہے لیکن عام اسباب اور شواہد کے نقطۂ نظر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا دوسری شرح پرتگال کے ایک مشہور عالم تھے فقی تھے اپنے زمانے کے علامہ ابو الولید الباجی بے الف جیم یہ جب مطلق آئے وقال الباجی تو اس سے مراد علامہ ابو الولید الباجی ہوتے ہیں انہوں نے معتا مالک کی شرح لکھی تھی جو بڑے زخیم سائز کے اور باریک حروف کے کی پانچ جلدوں میں پہلا ایڈیشن میں نے دیکھا تھا اب میں نے سنا ہے کہ دوسرا ایڈیشن چھپا ہے جو غالباً پندرہ سولہ جلدوں میں ہے میں نے نہیں دیکھا لیکن پانچ جلدوں والا میں نے دیکھا ہے اس میں علامہ ابو الولید الباجی نے جو فقی مباحث ہیں امام مالک کے ان پر زیادہ زور دیا ہے گویا یہ دونوں شرحیں مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں ایک حدیثیات کی تکمیل کرتی ہے ایک فقیات کی تکمیل کرتی ہے اور یہ دونوں مل کر محتا امام مالک کے دونوں پہلوؤں کو بیان کر دیتی ہیں اس لیے کہ محتا امام مالک حدیثی کتاب بھی ہے اور فقہ کتاب بھی ہے حدیث کی کتاب اس لیے ہے کہ اس میں حدیث کا مجموعہ ہے فقہ کتاب اس لیے ہے کہ اس میں امام مالک کے اپنے فتح صحابہ کے فتح تابین کے فتح بھی ہیں اور تمام عملی مسائل کے بارے میں جو مدینہ منورہ کی سنت ہے یا صحابہ کرام کی عام سنت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے تو یہ فقہ کی کتاب بھی ہے فقہ الحدیث کی بھی ہے اور حدیث کا مجموعہ بھی ہے اور ان تینوں نقطہ نظر سے ان دونوں کتابوں میں بحث ہوئی ہے یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں موتا امام مالک کی کل شرحیں جو لکھی گئیں ان کی تعداد تیس کے قریب ہے تیس کے قریب شرح موتا امام مالک کی وہ ہیں جو لکھی گئیں اور آج موجود ہیں اور کتابوں میں کتب خانوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے امام مالک کی براہ راست شرحوں کے علاوہ امام مالک پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں مثلا موتا میں جو احادیث آئی ہیں ان کے رجال پر کتابیں ہیں امام مالک کی احادیث میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کی حل لغات پر کتابیں ہیں جو غریب الفاظ آئے ہیں ان کی غرابت پر کتابیں ہیں یہ کتابیں کم و بیش ستر کی تعداد میں ہیں موتا امام مالک کے بعد جو بڑا مجموعہ ہے وہ مصنف عبد الرزاق کا ہے مصنف عبد الرزاق بارہ جلدوں میں چھپی ہے اب اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آیا ہے یہ بارہ جلدیں مصنف کے نام سے مشہور ہیں مصنف اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابین کے اقوال اور فتوا بھی موجود ہوں اس لیے مصنف عبد الرزاق صحابہ اور تابین کے فتوا کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے اس میں تابین کے فتوا کے ساتھ ساتھ جو نمایاں تبا تابین ہیں تبا تابین میں جو بڑے فقہ ہیں جن میں خود امام عبدالرزاق بھی شامل ہیں ان کے فتوا کا بھی ایک بڑا بنیادی مجموعہ ہے امام عبدالرزاق بہت سے محدثین کے استاد ہیں بہت سے محدثین نے ان سے قصب فیض کیا اس لیے علم حدیث اور علم فق علم فقہ ان دونوں کی تاریخ میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے امام عبد الرزاق کے بعد ایک اور مصنف یہ دونوں کتابیں مصنف کہلاتی ہیں نون کے زبر کے ساتھ مصنف تو وہ آدمی جو کتاب لکھے تصنیف کرے اور مصنف وہ کتاب جو کسی مصنف نے لکھی ہو لیکن علم حدیث کی اصطلاح میں مصنف ایک خاص انداز کی کتاب حدیث کا نام ہے جن میں تمام ابواب پر کتابیں ترتیب وار مرتب کی گئی ہوں حدیثیں مرتب کی گئی ہوں اور صحابہ تابین تبا تابعین کے اشتہادات اور اقوال سب موجود ہوں ابو بکر ابن ابی شہبہ کی مصنف بھی مصنف ہے جس کے کئی ایڈیشن نکلے ہیں جو ایک درجن یا اس کے زائد جلدوں میں ہے کوئی بارہ میں ہے کوئی دس میں ہے کوئی پندرہ میں ہے سولہ میں ہے مختلف جلدوں میں اس کے ایڈیشن نکلے ہیں ابو بکر ابن ابی شہبہ کی وفات دو سو پینتیس ہجری میں ہوئی اس لیے یہ دوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اوائل کے محدث ہیں ان کے اساتذہ میں امام سفیان ابن وینا عبداللہ ابن مبارک وکی ابن الجرا امام شافی کے استاد اور یاہیا ابن سعید قطان جیسے جیت ترین محدثین شامل ہیں ان کے براہ راست تلامزہ میں امام احمد امام بخاری امام مسلم ابن ماجہ ابو ذرا اور ابو حاتم راضی یہ لوگ شامل ہیں مصنف کی ترتیب مصنف ابو بکر ابن ابی شہبہ کی ترتیب فقی ابواب پر ہے یعنی وہ مسائل جو فقی نوعیت کے ہیں مثلا پہلے تہارت کے ابواب پھر وضو کے ابواب پھر نماز کے پھر زکوٰۃ کے پھر روزے کے پھر حج کے پھر نکاح و طلاق کے یہ جو عملی مسائل ہیں ان ابواب کی ترتیب کے ساتھ یہ کتاب ہے اور احادیث احکام کا سب سے بڑا مجموعہ ہے احادیث احکام کا سب سے جامع مجموعہ ہے اس لیے کہ اتنا زخیم مجموعہ ہے کہ وہ پندرہ سولہ جلدوں میں آیا ہے اس لیے احادیث احکام ساری کی ساری اس میں آ گئی ہیں اس کے بعد جو مشہور ترین مجموعہ ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل ہے امام احمد بن حنبل کی وفات دو سو اکتالیس ہجری میں ہوئی اس میں جو احادیث ہیں وہ غالباً اوریجنل مجموعوں میں سب سے زیادہ ہیں یا چند زیادہ احادیث رکھنے والے مجموعوں میں سے ایک ہے اس مجموعے کی اہمیت کے لیے امام احمد کا نام نامی کافی ہے امام احمد کے بارے میں غالباً علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے متبع سنت ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کو امام احمد سے محبت ہو انسان کے محب سنت ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کو امام احمد سے محبت ہو یعنی جس کو امام احمد سے محبت ہوگی اسے سنت رسول سے محبت ہوگی جس کو سنت رسول سے محبت ہے اس کو لازماً امام احمد سے محبت ہوگی ایک اور بزرگ کا قول ہے جن کا نام مجھے یاد نہیں رہا لا یبہ اللہ مومن ان تقی ان سے محبت نہیں رکھ سکتا سوائے اس شخص کے جو متقی مومن ہو ولا غزہ اللہ منافق ان شقی اور ان سے نفرت نہیں رکھ سکتا سوائے اس شخص کے جو بدبخ منافق ہو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس درجے کے انسان ہیں امام احمد کے اساتذہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ان کے تلامزہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ وہ اس درجے کے انسان ہیں کہ ان کے اساتذہ کا نام لے کے ان کی عظمت میں اضافہ نہیں ہو سکتا ان کے تلامزہ کا نام لے کے ان کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا ان کے اساتذہ کی عظمت میں اضافہ ہو سکتا ہے امام احمد کا نام لے کر ان کے تلامزہ کی عظمت میں اضافہ ہو سکتا ہے امام احمد سے نسبت کی وجہ سے لیکن سب سے نمایاں استاد امام احمد کے امام شافی ہیں نمایاں ترین اساتذہ جن کا انہوں نے انتہائی اہتمام سے ہر جگہ ذکر کیا ہے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے تیس سال کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس کے بعد میں نے امام شافی کے لیے دعا نہ کی ہو امام شافی سے کتنا قصب فیض کیا ہوگا کتنا غیر معمولی ان سے سیکھا ہوگا بقیہ اساتذہ سے بھی سیکھا لیکن امام شافی سے بہت زیادہ سیکھا امام شافی امام احمد حنبل جب درس دیا کرتے تھے تو ایک ایک وقت میں پانچ پانچ ہزار طلبہ درس میں شریک ہوتے تھے امام بخاری امام مسلم امام ابو داود براہ راست ان کے شاگردوں میں شامل ہیں سے اندازہ کر لیں کہ کس شان کے ان کے طلبہ امام احمد نے جب یہ کتاب مرتب کی تو اس میں تیس ہزار احادیث شامل کی لیکن یہ تیس ہزار احادیث وہ تھیں جس پر امام احمد مسلسل نظرثانی کرتے رہتے تھے اور ہر کچھ وقفے کے بعد اس کا ایک نیا ورژن تیار کرتے تھے پھر اس کو رکھ دیا کرتے تھے کہ ابھی مزید غور خوض کرنا ہے اس طرح پوری زندگی اس کتاب پر غور کرتے رہے اس کے الگ الگ اجزا الگ الگ اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گویا پیمفلٹس کی شکل میں یا الگ الگ چیپٹرز کی شکل میں ان کے پاس یہ اجزاء موجود تھے اس لیے کہ ہر مرتبہ اس کا نظر ثانی کے بعد ایک نیا ورژن تیار ہوتا تھا جب امام احمد کا انتقال ہو گیا تو ان کے صاحبزاد حضرت عبداللہ ابن احمد جو ان کے شاگرد تھے اور بڑے محدث تھے انہوں نے اس کتاب میں تقریباً دس ہزار احادیث کا مزید اضافہ کیا یہ دس ہزار احادیث پانچ کیٹیگریز میں تقسیم ہے ایک کیٹیگری وہ ہے جس کی روایت عبداللہ ابن احمد ابن حنبل براہ راست اپنے والد سے کرتے ہیں یہ تو اسی درجے کی مستند ہے جس درجے کی اوریجنل امام احمد کی مرویات بقیہ جو چار درجے ہیں ان کے بارے میں محدثین میں مختلف انداز کے تبصرے اور خیالات کا اظہار ہوتا رہا کچھ احادیث وہ ہیں جو امام احمد کے علاوہ عبداللہ نے دوسرے اساتذہ سے حاصل کی وہ بھی انہوں نے اس میں شامل کر دی پھر عبداللہ کے ایک رفیق کار تھے جن کا لقب قطعی تھا پورا نام مجھے یاد نہیں رہا قطعی قاف تو یہ عین یہ انہوں نے کچھ احادیث کا اضافہ کیا قطعی کی احادیث کا درجہ نسبتاً کم ہے گرا ہوا ہے لیکن مسند میں پتہ چل جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ براہ راست امام احمد کی مرویات ہیں یہ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کے اضافے ہیں ان کے اضافوں میں یہ امام احمد سے لیے ہوئے ہیں یہ بقیہ اساتذہ سے اس لیے اس میں کوئی التباس نہیں ہوتا کہ امام احمد کی روایات کون سی ہیں اور دوسری کون سی ہیں آج جو مسند امام احمد ہمارے پاس موجود ہے جس میں کم و بیش چالیس ہزار احادیث ہیں ان میں تیس ہزار براہ راست امام احمد کی مرتب کی ہوئی ہیں اور دس ہزار عبداللہ کی اضافہ کی ہوئی ہیں جن کے پانچ کیٹیگریز ہیں اور ہر کیٹیگری کی احادیث الگ الگ اس میں آئیڈینٹیفائڈ ہے امام احمد کی یہ کتاب غیر معمولی علمی مقام رکھتی ہے لیکن اس سے استفادہ بڑا مشکل تھا اور آج بھی براہ راست استفادہ مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسند ہے اور مسند اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس کی ترتیب صاحب کرام کی بنیاد پر ہو اس میں سب سے پہلے حضرت ابو کا صدیق کی مرویات ہیں پھر حضرت عمر فاروق کی اور بقیہ اشرم بشرا کی پھر بقیہ صاحب کرام کی اب کوئی آدمی جو علم حدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے وہ مسند امام احمد میں کوئی حدیث تلاش کرنا چاہے تو پہلے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اوریجنل راوی کون سے صحابی ہیں جب تک یہ پتہ نہ ہو اس میں تلاش کرنا بڑا دشوار تھا پہلے دشوار تھا اب آسان ہو گیا اس لیے کہ وینسنگ کی انڈیکس آ گئی وینسنگ کی انڈیکس آپ ضرور دیکھ لیجیے گا اگر یہاں لائبریری میں ہو تو وہاں دیکھ لیں ورنہ کسی کو خانے میں جا کے دیکھیں وینسنگ ایک ڈچ اورینٹلسٹ تھا اس نے مستشقین کی ایک جماعت کے ساتھ سات بڑی جلدوں میں حدیث کا ایک انڈیکس تیار کیا جس میں سیا ستا مسند امام احمد اور موتا امام مالک ان آٹھ کتابوں کا اس نے ایک ورڈ انڈیکس تیار کیا ہے حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی آپ کو یاد ہو تو الفابیٹیکل انداز سے وہ شامل ہے آپ اس انڈیکس کی مدد سے نکال سکتی ہیں اس میں ان آٹھ کتابوں کا ایک ایک ایڈیشن کا حوالہ دیا ہوا ہے وہ ایڈیشن جس کا حوالہ وینسنگ نے دیا ہے یہ پچھلی صدی کے چھپے ہوئے ایڈیشن تھے تیرہویں صدی کے اواخر کے یا چودہویں صدی کے بہت شروع کے آج وہ ایڈیشن ملتے نہیں ہیں تو کسی ادارے نے غالباً کسی عرب ملک میں مجھے یاد نہیں رہا کسی عرب ملک میں ان ایڈیشنز کا ایک نیا ایڈیشن فوٹو کاپی سے چھاپ دیا ہے وہ سارے کی ساری آٹھ کتابیں پچیس تیس والیوم میں ایک جگہ چھاپ دی ہیں تاکہ اگر اس انڈیکس سے استفادہ کرنا ہو تو اس نئے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر سکیں اس لیے اب یہ کام نسبتاً آسان ہو گیا ہے لیکن ایک بڑا کام اس پر ہوا جو بیسویں صدی میں ہوا بیسویں صدی کے وسط میں اور وہ کام مشہور مجاہد اسلام اور دائع اسلام اور شہید شیخ حسن البنا کے والد احمد عبد الرحمن البنہ نے کیا حسن البنا کے والد احمد عبد الرحمن البنا اساطی جو اپنی روزی کے لیے گھڑی سازی کا کام کرتے تھے ایک بہن نے پوچھا تھا کہ محدثین کماتے کہاں کھاتے کہاں سے تھے تو حسن البنا کے والد نے پوری زندگی علم حدیث کا کام کیا لیکن گھڑیوں کی ایک دکان تھی جس سے ان کی آمدنی ہوتی تھی چند گھنٹے وہاں بیٹھتے تھے باقی وقت علم حدیث کی خدمت میں گزارتے تھے اس لیے ان کا لقب تھا احمد عبد الرحمان البنا انہوں نے مسند امام احمد کو نئی ترتیب سے مرتب کیا جس کا نام ہے الفتح الربانی فی ترتیب المسند الامام احمد حنبل الشیبانی الفتح الربانی میں انہوں نے ان تمام احادیث کو فقی انداز کی یا نئی انداز کی ترتیب سے مرتب کر دیا اب آپ سبجیکٹ وائز احادیث اس میں تلاش کر سکتی اسی طرح سے انہوں نے ان احادیث کی ایک شرح بھی لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا بلوغ الامانی یہ بلوغ الامانی اور فتح الربانی دونوں ایک ساتھ بہت ساری جلدوں میں چھپی ہیں اور کتب خانوں میں عام طور پر مل جاتی ہیں امام احمد بن حنبل کی مسند کے ساتھ ساتھ ایک اور مسند کا حوالہ ملتا ہے لیکن افسوس کہ وہ مسند آج موجود نہیں ہے اور صرف تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے وہ مسند مرتب کی تھی امام بقی ابن مخلد نے بقی ابن مخلت کا تعلق اسپین سے تھا قرطبہ کے رہنے والے تھے بقی ابن مخلت القرطبی ان کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے چھ مرتبہ مشرق و مغرب کا سفر کیا مشرق و مغرب سے مراد اسپین سے نکلے اور سمرقند اور بخارا تک گئے اس طرح کا انہوں نے چھ مرتبہ پوری دنیا اسلام کا سفر کیا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ مرتب کیا تھا وہ مجموعہ افسوس کے ضائع ہو گیا ہم تک نہیں پہنچا لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات احادیث کتاب میں ملتی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے اس کا اندازہ اس سے کریں کہ امام احمد بن حنبل نے جن صحابہ کی احادیث اپنی مسند میں جمع کی ہیں ان کی تعداد چھ سو پچانوے ہے چھ سو پچانوے ہے امام بقیب نے مخلد نے اپنی مسند میں سولہ سو صحابہ سے یعنی احادیث جمع کی تھی تقریباً دگنے سے زائد اس کا والیوم ہوگا اور احادیث کی تعداد بھی اتنی ہوگی امام احمد بن حنبل کی مسنت کے بعد جو اہم ترین اور مقبول ترین مجموعہ ہے اور اعلی ترین مجموعہ ہے وہ امام بخاری کی الجامع صحیح ہے امام بخاری کی وفات دو سو چھپن ہجری میں ہوئی ایک مشرا یاد رکھیے گا کسی نے لکھا ہے میلادہ سد کن میلادہ سد کن ان کی ولادت صدق ہے وہ آشا حمیدن وہ حمید زندہ رہے یعنی قابل تعریف ہو کے زندہ رہے ون قذافی نوری اور نور میں ان کی وفات ہوئی اب جدید تعداد کے حساب سے نور کے عدد دو سو چھپن ہے دو سو چھپن میں ان کی وفات ہوئی ولادت ان کی صدق یعنی ایک سو چورانوے ہے ایک سو چورانوے میں ان کی ولادت ہوئی اور حمید جتنے نمبر حمید کے بنتے ہیں اتنی ان کے کی عمر ہوئی کتاب کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امور ہی یہ اس کتاب کا پورا نام ہے امام بخاری نے جن لوگوں سے قصب فیض کیا ان میں خود امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راہوے علی ابن المدینی یاہی ابن معین قطب ابن سعید و مکی ابن ابراہیم مکی ابن ابراہیم وہ محدث ہیں جن سے سلاسیات روایت ہوئی ہیں مکی ابن ابراہیم کے ذریعے جو احادیث پہنچی ہیں ان کا بڑا حصہ سلاسیات ہے صرف تین واسطے ہیں امام بخاری اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے درمیان امام بخاری نے سولہ سال اس کتاب کی ترتیب میں لگائے اور چھ لاکھ احادیث سے اس کو منتخب کیا امام بخاری سے بیشتر جتنے مجموعے کتب حدیث کے تھے بے استثنا مسرت امام احمد کے وہ اکثر و بیشتر اس کتاب میں شامل ہیں امام بخاری نے جو ٹوٹل احادیث اس میں لکھی ان کی تعداد دس ہزار ہے لیکن اس میں تکرار بھی شامل ہے اس میں ایک حدیث کے مختلف روایات اور صنعت بھی شامل ہیں ویریشنز بھی ہیں ان سب کو نکال کر جو بنتے ہیں وہ دو ہزار سے کچھ ہیں دو ہزار ساٹھ کے قریب بنتی ہے اس کو مقبولیت اور شہرت غیر معمولی حاصل ہوئی غالباً حدیث کی کسی کتاب کو اور کسی محدث کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی امام بخاری نے ابھی یہ کتاب مرتب کرنے کا عمل شروع کیا تھا اس ترتیب کے کام میں شریک تھے کہ وہ جہاں جاتے تھے ان کی شہرت ان سے پہلے پہنچ جاتی تھی امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ نیشا پور تشریف لائے تو ان کا اس طرح استقبال ہوا جیسے بادشاہوں کا فرمارواؤں کا استقبال ہوتا ہے بڑے پیمانے پر لوگ ان کی طرف رجوع ہوئے بڑے بڑے محدثین اور فقہ کے حلقے سونے پڑ گئے لوگ امٹ امٹ کر امام بخاری کے حلقے میں آتے تھے لوگوں نے ان پر اپنی جانیں نساور کی جب امام بخاری ایک طویل سفر کے بعد آخری مرتبہ اپنے وطن بخارا واپس نشیب لے گئے تو پورے شہر نے ان کا استقبال کیا شہر کے لوگوں کو اس کا اندازہ تھا کہ ان کو جو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ان کے شہر کے ایک فرزن کو امیر فی الحدیث کا لقب دیا گیا امت کی طرف سے ان کی مرتب کی ہوئی کتاب اصاح القتب کتاب اللہ کہلائی اس لیے پورا شہر بشمول حاکم وقت کے ان کے استقبال کے لیے آیا لوگوں نے درہم اور دینار ان کے قافلے پر نچھاور کیے خوشی میں اور اس طرح امام بخاری اپنے وطن واپس تشریف لائے امام مسلم ایک محفل میں حاضر تھے امام بخاری احادیث بیان فرما رہے تھے امام مسلم کا درجہ بھی کم نہیں ہے جو درجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے امام مسلم ایک مرتبہ اتنے خوشی سے بےتاب ہوئے کہ کہا کہ اے امیر ممنین آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے پاؤں چون لوں خوشی سے انہوں نے اس کا اظہار کیا اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ وہ کس درجے کے انسان ہوں گے ان کے استاذ امام احمد حنبل کا کہنا ہے اور یہ گواہی کسی کچے انسان کی نہیں ہے امام احمد حنبل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ارض خوراسان نے محمد ابن اسماعیل سے بہتر انسان پیدا نہیں کیا ارض خوراسان نے محمد ابن اسماعیل سے بہتر انسان پیدا نہیں کیا یہ محمد ابن اسماعیل امام بخاری تھے امام بخاری کی اس کتاب میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر بڑی کتاب میں پرانے زمانے میں کتاب کے نام سے بڑے موضوع کا عنوان ہوتا تھا کتاب الصلاد کتاب الزکات صحیح بخاری میں جو کتابیں ہیں ان کی تعداد ایک سو ساٹھ ہے کتاب الایمان کتاب العلم کتاب الصلاد کتاب الزکات یہ کتابیں ایک سو ساٹھ ہیں اور تین ہزار چار سو پچاس افواب ہیں تین ہزار ساڑھے چار سو افواب ہیں جس میں سے بائیس سلاسیات ہیں امام بخاری نے پہلے یہ کیا کہ اس کتاب کے ابواب کا ایک نقشہ مرتب کیا کہ اس کے ابواب کیا کیا ہوں گے ان سارے ابواب کا نقشہ مرتب کرنے کے بعد ایک خاکہ بنانے کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے مسجد نبوی میں حاضری دی روزہ رسول پہ حاضر ہوئے اور وہاں دو رکعت پڑھ کر انہوں نے اس کتاب کے لکھنے کا آغاز کیا اور سولہ سال اس کتاب کو لکھتے رہے اور احادیث میں چھان پٹک کرتے رہے بعض ابواب ایسے ہیں کہ جو صرف عنوان ہے اس میں کوئی حدیث نہیں ہے آپ صحیح بخاری دیکھیں تو کئی جگہ ایسا ملے گا ان کی تعداد غالباً دس بارہ کے لگ بھگ ہے کہ مجھے صحیح یاد ہے تو یہ وہ ابواب ہیں کہ عنوان امام بخاری نے دیا لیکن حدیث کوئی نہیں لکھی اس لیے کہ جس درجے کی اور جس صنعت کی اور جس معیار کی روایت وہ دینا چاہتے تھے اس معیار کی روایت ان کو نہیں ملی اس لیے انہوں نے باپ کا عنوان خالی چھوڑ دیا اور حدیث نہیں لکھی امام بخاری نے جتنی احادیث اس میں نقل کی ہیں وہ سب کے سب صحیح لیا نہیں اس میں صحیح لغیری بھی کوئی نہیں اکثر احادیث وہ ہیں جو مستفیض ہیں مستفیض حدیث صحیح لائن ہی کی اس قسم کو کہتے ہیں جس کو ہر درجے میں کم از کم تین صحابیوں نے روایت کیا ہو جس کو تین صحابیوں نے روایت کیا ہو قولن یا مانن لفظ اس لیے اس کی بیشتر احادیث بڑی تعداد میں مستفیض ہیں کچھ احادیث اس میں عزیز ہیں جس کو ہر درجے میں دو صحابیوں نے روایت کیا ہو اور تھوڑی احادیث ہیں جو اخبار احاد ہیں جن کو کسی ایک یا دو درجوں میں ایک راوی نے روایت کیا ہو میں عرض کر چکا کہ کل احادیث مقررات وغیرہ کو ملا کر نو ہزار بیاسی ہیں ان مقررات اور ان سب کو نکال کر چھبیس سو دو ہیں اور جو تعلیقات ہیں ان کی تعداد بھی کئی سو ہے موقفات علی صحابہ وغیرہ کا بعض لوگ شمار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے صحیح بخاری کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں کسی کتاب کی نہیں ملتی شاید اور اقوام کا میں نہیں کہہ سکتا لیکن بظاہر اور اقوام میں بھی ایسا ہی ہوگا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں کسی انسان کی علمی کاوش کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی اس کی سینکڑوں شرحیں لکھی گئیں سینکڑوں شرحیں لکھی گئیں جن میں سے ترپن شرحیں وہ ہے جن کا ذکر حاج خلیفہ نے کشف جنون میں کیا ہے حاج خلیفہ کم و بیش ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے کے ایک ترکی عالم تھے انہوں نے اسلامی علوم و فنون کی تاریخ اور ببلوگرافیکل ہسٹری پر ایک کتاب کئی جلدوں میں لکھی ہے جس کا نام کشف الزنون ہے کشف الزنون میں انہوں نے ترپن شرحوں کا ذکر کیا ہے ترپن شرحوں کا امام بخاری کے ایک شارے ہیں مولانا عبدالسلام مبارک پوری جن کی کتاب سیرت البخاری مشہور ہے اس میں انہوں نے ایک سو تینتالیس شرحوں کا ذکر کیا ہے لیکن میں نے اس کتاب کو کچھ دن پہلے دیکھا بعض اردو کی شرحیں جو ان کے زمانے میں لکھی جا چکی تھیں اس میں ان کا ذکر نہیں ہے اور یہ کتاب سیرت البخاری بھی کم و بیش ستر سال پہلے ساٹھ سال پہلے لکھی گئی اس دوران میں کئی شرحیں لکھی گئی نہیں ان کا بھی ذکر نہیں اس لیے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کم و بیش دو سو شرحیں امام بخاری کی اس کتاب کی موجود ہوں گی ایک سیف اور محفوظ اندازہ دو سو کا کیا جا سکتا ہے یہ شرحیں عربی فارسی اردو انگریزی فرانسیسی اور ترکی زبانوں میں لکھی گئی ان زبانوں کا تو میرے علم میں ہے یہ چھ زبانیں کی شرحیں تو میں نے خود دیکھی ہیں اس لیے میں کہہ سکتا ہوں ممکن ہے بقیہ زبانوں میں بھی ہوں اس کا مجھے علم نہیں عربی زبان میں چار شرح مشہور ہیں بر صغیر کی شرحوں کا کل ذکر کریں گے عربی زبان میں چار شرح مشہور ہیں جو چار مختلف پہلوؤں کو کور کرتی ہیں سب سے مشہور شرح یعنی جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دی کمنٹری پار ایکسیلانس دی کمنٹری پار ایکسیلانس حافظ ابن حجر کی فت الباری ہے جس کے بارے میں ابن خلدون نے یہ لکھا تھا پہلے ابن خلدون کا زمانہ حافظ ابن حجر سے پہلے ہے ابن خلدون نے یہ لکھا جہاں یہ بحث کی کہ صحیح بخاری افضل ہے کہ صحیح مسلم افضل ہے ابن خلدون نے یہ رائے دی کہ صحیح بخاری افضل ہے دلائل دینے کے بعد اور یہ لکھا کہ یہ کتاب جس درجے کی ہے اس درجے کی شرح ابھی تک نہیں لکھی گئی اور امت مسلمہ کے ذمے فرض کفایا ہے کہ اس کتاب کی ایک شرح لکھے جب یہ کتاب لکھی جا چکی فضل باری جو ابن خلدون کے غالباً سو سو سال کے بعد لکھی گئی بال اتفاق لوگوں نے کہا کہ جس قرض کا ذکر ابن خلدون نے کیا تھا وہ امت نے چکا دیا حافظ ابن حجر نے امت کی طرف سے وہ قرضہ چکا دیا ایک شرح حدیث میں جو معیارات ہونے چاہیے جس معیار اور پائے کی شرح ہونی چاہیے کسی حدیث کتاب کی وہ فتح الباری حافظ ابن حجر نے لکھ دی اور صحیح بخاری کی شرح کا حق ادا کر دیا علم روایت علم درایت ترک علوم حدیث کی جتنی قسمیں میں نے بیان کی یا جو بیان نہیں کی وہ سب کی سب فت الباری میں استعمال ہوئی ہیں صحیح بخاری کی شرح کے لیے آج سے چند سال پہلے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں یہ تجویز آئی کہ اس کا اردو ترجمہ کرایا جائے چنانچہ ہم نے بہت غور و خوض کے بعد اس کا ایک فارمیٹ تیار کیا اور اس کے بعض اجزاء کا ترجمہ کرایا جو ابھی آج کل ایڈٹ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ شائع ہوگا تو اردو میں وہ مواد ہمارے سامنے کم از کم اس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آ جائے گا فتح الباری کے درجنوں ایڈیشن دنیا اسلام میں نکلے ہیں اور شاید اسلامیات کا کوئی کتب خانہ ایسا نہیں ہے جو فتح الباری سے خالی ہو حافظ ابن حجر جامع اظہر میں پڑھاتے تھے اور یہ جامع اظہر کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حافظ ابن حجر وہاں استاذ تھے حافظ ابن حجر کے رفیق کار ان کے معاصر اور اتنے ہی درجے کے ایک فقی اور محدث حافظ بدر الدین عینی تھے علامہ بدر الدین عینی انہوں نے بھی صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی امدت القاری وہ بھی جامع اظہر میں استاذ تھے ان کی شرح بھی بڑی غیر معمولی ہے وہ بھی بڑی مقبول ہے لیکن اللہ نے جو درجہ حافظ ابن حجر کے فضل الباری کو عطا فرمایا وہ غالباً امدت القاری کو حاصل نہیں ہوا فت الباری کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی بنسبت امدت القاری کے امدت القاری میں فقی مباحث پر زیادہ زور دیا گیا اور صحیح بخاری کے جو عنوانات ہیں جو ابواب کے عنوانات تراجی میں ابواب جنہیں کہتے ہیں اس پر غیر معمولی زور دیا بد الدین عینی نے بد الدین عینی خود ایک بڑے محدث تھے انہوں نے صحیح بخاری کی بھی شرح لکھی اور بھی بہت سا علمی کام کیا لیکن ان کی کتاب امداد القاری مشہور ہے والیوم کے اعتبار سے امداد القاری زیادہ بڑی کتاب ہے لیکن کوالٹی کے اعتبار سے کیفیت کے اعتبار سے فتح الباری کا درجہ بہت اونچا ہے بعض لوگوں نے کہا ہے لا ہجرت بعد الفتح حدیث ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں تو لوگوں نے کہا کہ لا ہجرت بعد الفتح یعنی علم حدیث کی شرح کے لیے ہجرت کرنے کی فت الباری کے بعد کوئی ضرورت نہیں اس درجے کی وہ کتاب ہے صحیح بخاری کے بعد درجہ آتا ہے صحیح مسلم کا امام مسلم کے اساتذہ میں امام بخاری بھی شامل ہیں امام احمد حنبل بھی شامل ہیں اور امام شافی کے براہ راست شاگرد حرملہ ابن یاحیہ بھی امام مسلم کے اساتذہ میں ہیں اس لیے امام مسلم کو دو محدثین سے براہ راست اور بالواسطہ قصب فیض کا موقع ملا امام شافی سے ان کے شاگرد کے ذریعے اور امام احمد سے براہ راست امام بخاری سے براہ راست امام اسحاق ابن راوے سے براہ راست اور ان کے خاص استاد تھے قطعبہ ابن سعید اور عبداللہ القانبی ابو عبداللہ القانبی مسلم میں آپ دیکھیں گے حدس القانبی اخبر القانبی حدثنا قطعبہ ابن سعید ان کی بہت احادیث ملیں گی یہ امام مسلم کے خاص اساتذہ میں سے ہیں امام مسلم کے یہاں بلا تکرار چار ہزار احادیث ہیں امام مسلم کی بعض خصائص کا میں ذکر کر چکا ہوں صحیح بخاری اور اس کے موازنے کے بارے میں بات ہو گئی صحیح مسلم کی دو شرح مشہور ہیں ایک کا ذکر کل کریں گے ایک مشہور شرح امام نووی کی ہے جو ہر جگہ ملتی ہے اور چھپی ہوئی ہے اور مسلم کی شرحوں میں خاص مقام رکھتی ہے امام مسلم کی کتاب صحیح بخاری کے بعد بلند ترین درجہ رکھتی ہے یہاں تک کہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے افضل ہے چنانچہ مغرب کے بعض علماء کا یہ خیال تھا کہ وہ اس سے افضل ہے صحیح مسلم کے بعد جو چار کتابیں ہیں ان میں مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کا درجہ رکھا ہے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے اونچا درجہ سنن ابو داؤد کا ہے بعض کا کہنا ہے کہ جامع ترمیزی کا ہے بعض کا کہنا ہے کہ سنن نسائی کا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ مختلف خصوصیات کے اعتبار سے ان تینوں کتابوں کا درجہ ہے اس اعتبار سے کہ احادیث احکام کا ایک بڑا مجموعہ ایک جگہ ہے اور احادیث احکام میں صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے تو وہ سنن ابو داود کا ہے علم حدیث کے مختلف علوم و فنون کو سمودینے کے اعتبار سے جامع ترمیزی کا ہے اور صحت متن اور صحت نقل کے اعتبار سے اور ایکوریسی کے اعتبار سے سنن نسائی کا ہے اس لیے جس ترتیب سے بیان کریں تینوں میں سے کوئی ایک کتاب اس کی مستحق ہوگی امام ابو داود صف اول کے محدثین میں سے ہیں ہمارے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اس لیے پاکستانی ہیں ان کے اساتذہ میں امام احمد یاہیا ابن معین قطب ابن سعید جو امام مسلم کے بھی استاد ہیں ابو بکر ابن ابی شہبہ جن کا میں ذکر کر چکا اسحاق ابن رافع یہ ان کے اساتذہ ہیں اور بڑے محدثین میں سے امام ترمیزی اور امام نسائی ان کے شاگرد ہیں اس لیے بھی لوگ امام داؤد کو پہلے لکھتے ہیں کہ ترمیزی اور نسائی ان کے شاگردوں میں ہیں اس لیے شاگرد کا ذکر بعد میں ہو استاد کا پہلے ہو امام ابو داود اس کتاب کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں ان کا علمی مقام اس کتاب سے پہلے بھی بہت غیر معمولی مشہور و معروف تھا جب وہ بسرا تشریف لائے تو بسرا کا گورنر ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوا بسرا کے گورنر نے کہا کہ میری تین گزارشات اگر آپ قبول کر لیں تو بڑا شکر گزار ہوں گا ایک یہ کہ آپ بسرا میں کچھ عرصے قیام فرمائیں تاکہ اہل بسرا آپ سے استفادہ کر سکے دوسرا یہ کہ آپ اہل بسرا کے لیے خاص طور پہ علم حدیث کی درس و تدریس کا کوئی حلقہ قائم کریں تیسرے یہ کہ میرے دو بچوں کو الگ سے کوئی وقت دے دیں وہاں کے علم حدیث آپ سے پڑھا کریں آپ نے فرمایا پہلی دو گزارشات قابل قبول تیسری گزارش مسترد بچوں کو چاہیے بقیہ لوگوں کے ساتھ آ جائیں اور آ کے ان کے ساتھ پڑھیں سنن ابو داؤد میں پانچ لاکھ احادیث میں سے چار ہزار آٹھ سو احادیث کا انتخاب کیا گیا یہ احادیث صرف سنن و احکام میں ہے فقی احادیث کا سیاستہ میں سب سے بڑا ماخذ ہے ستہ میں کسی اور کتاب میں اتنی بڑی تعداد میں فقی احادیث نہیں ملتی تکرار اس میں برائے نام ہے کوئی کہیں کہیں ایک آدھ حدیث دوبارہ نقل کی ہے ورنہ ایک حدیث دو بار نقل نہیں کی اس لیے چار ہزار آٹھ سو حادیث میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جو ایک ہی بار بیان ہوئی یہ کتاب جب سے لکھی گئی ہمیشہ مقبول رہی علماء اور طلبا نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ایک محدث نے کہا کہ جس کے پاس سنن ابو داود ہے گویا اس کے پاس ایک ایسا پیغمبر ہے جو ہر وقت اس کو رہنمائی دے رہا ہے یہ بات ہر کتاب حدیث کے بارے میں صحیح ہے لیکن جس نے پہلی مرتبہ سنن ابو داود کے بارے میں کہی اس نے سنین بداود کے خاص مقام کو سامنے رکھ کے کہی اس کتاب کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں جن میں سے ایک قدیم ترین شرح امام خطابی کی ہے جو مالیم السنن کے نام سے مشہور ہے امام خطابی کا زمانہ امام اداود سے کم و سو سال بعد ہے امام اداؤد کا انتقال دو سو پچہتر ہجری میں ہوا امام خطابی کا انتقال دو سو اٹھاسی ہجری میں ہوا پھر ایک امام منظری تھے جنہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے لکھی ایک شرح علامہ بد الدین کی ہے جو نامکمل ہے علامہ بد الدین جن کا بخاری کے حوالے میں ذکر ہوا امداد القاری کے مصنف انہوں نے شرح ابو داود بھی ایک لکھی ہے لیکن یہ نامکمل ہے جو نامکمل ہے وہ بھی غالباً چھ یا سات جلدوں میں ہے اور ابھی حال ہی میں کئی جگہ عرب دنیا میں پاکستان میں چھپی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے علامہ سیوتی نے ایک کتاب لکھی مرقات السعود کے نام سے مرقات السعود یعنی وہ سیڑھی جس پر چڑھ کر آپ بلندی پر جا سکیں فی شرح ابی داود ایک علامہ ابو الحسن سندھی تھے بارہویں صدی ہجری میں ہمارے ٹھٹا کے رہنے والے انہوں نے ایک مختصر شرح لکھی تھی جو فصل ودود کے نام سے مشہور ہے اور کئی بار چھپ چکی ہے اس کی چار مشہور شرح بر صغیر میں لکھی گئیں جس کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہوگی اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے جو میرے ایک سابق اور محترم دوست اور رفیق کار ڈاکٹر احمد حسن نے کیا تھا کئی بار چھپ چکا ہے انگریزی میں حواشی بھی ہیں اس میں شرح بھی ہے اور کئی بار چھپی ہے امام مسلم کا بھی انگریزی ترجمہ ہے وہ پروفیسر عبد الحمید صدیقی نے کیا تھا مرحوم نے ابو داود کے بعد جامع ترمیزی کا درجہ آتا ہے امام ترمیزی امام بخاری امام مسلم ان دونوں کے براہ راست شاگرد ہیں امام ابو داود کے بھی شاگرد ہیں قطعبہ ابن سعید جو امام مسلم کے استاد ہیں وہ ان کے بھی استاد ہیں جامع ترمیزی جامع ہے یعنی حدیث کے آٹھوں ابواب کے بارے میں اس میں احادیث بیان ہوئی ہے اس میں عقائد اخلاق آداب احکام تفسیر فضائل فتن اثرات قیامت علامات قیامت یہ سب موضوعات شامل ہیں اس لیے اس کا درجہ جامع کا ہے اور اس طرح سے وہ امام بخاری کی جامع کے ساتھ ہے امام بخاری اور ترمیزی کی کتاب یہ دونوں جامع ہیں سیاستہ میں جامع ترمیزی کے جو اہم خصائص یا مباحث ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ حدیث کا درجے کا تعین کرتے ہیں پہلے حدیث بیان کرتے ہیں پھر اس کا درجہ بتاتے ہیں کہ اس کا درجہ کیا ہے حدیث حدیث حدیث الحسن الغریب اس میں امام ترمیزی کی اپنی اصطلاحات ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں اور کچھ اصطلاحات بقیہ محدثین کے لیتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام ترمیزی نے اس کو کس درجے پر رکھا ہے پھر امام ترمیزی اس حدیث سے جو احکام نکلتے ہیں ان احکام میں بقیہ محدثین اور فقہ کی رائے کیا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں امام شافی کیا کہتے ہیں امام مسلم کیا کہتے ہیں امام احمد الحمبل کیا کہتے ہیں امام مالک کیا کہتے ہیں امام بحنیفہ کیا کہتے ہیں گویا تمام فقہ کی آرا بھی اس میں سامنے آ جاتی ہیں یہ ایک خصوصیت ہے جو حدیث کی کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی پھر اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ امام مسلم امام امام ترمیزی ایک باب میں جو احادیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں وفیل باب و فلان و فلان کہ اس موضوع پر یعنی اس باب میں فلاں فلاں صحابہ کی احادیث بھی ہیں وہ امام مسلم نے کسی وجہ سے شامل نہیں کی یا تو اس کی سند جو امام ترمیز تک پہنچی وہ اس درجے کی نہیں تھی یا امام ترمیز نے محسوس کیا کہ جو مضمون تھا وہ بقیہ احادیث میں آ گیا یا کسی اور وجہ سے انہوں نے شامل نہیں کیا لیکن حوالہ دے دیا کہ فلاں احادیث بھی موجود ہیں تلاش کرنے والے تلاش کر سکتے ہیں پھر اس میں تکرار بہت کم ہے برائے نام تکرار ہے جو حدیث ایک مرتبہ آ گئی اس کو دوبارہ امام ترمیزی نہیں دہراتے پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ امام ترمیزی نے راویوں کے نام راویوں کی کنیت پر بڑی بحث کی ہے اس لیے کہ بعض راوی کنیت کے نام سے مشہور ہیں بعض راوی نام سے مشہور ہیں اب اگر ایک جگہ کنیت آئی ہو ایک جگہ نام آیا ہو تو یہ التباس ہو سکتا ہے کہ یہ دو آدمی نہ ہو تو امام ترمیزی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ نام جن بزرگ کا ہے یہ وہ ہے جن کی یہ کنیت تھی مثلا ابو سور اب اس اور کا نام کچھ اور تھا یا امام اوزائی کہیں اوزائی آتا ہے کہیں عبد الرحمان آتا ہے حدثنی عبد الرحمان اب جہاں عبد الرحمان آیا وہاں یہ پتا چلنا کہ یہ امام اوزائی ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے تو امام ترمیزی اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں اس میں ایک بات قابل غور ہے وہ یہ کہ امام ترمیزی ان محدثین میں سے ہیں جن کا تساہل مشہور ہے جرح و تعدیل کے بارے میں امام ترمیزی راوی کو عادل قرار دینے کے بارے میں نرمی سے کام لیا کرتے تھے محدثین نے امام ترمیزی اور امام حاکم ان دونوں کی تعدیل کے بارے میں یہ کہا ہے کہ احتیاط سے کام لینا چاہیے اور جس راوی کو امام ترمیزی اور امام حاکم عادل قرار دیں اس کی دوسری جگہ سے تحقیق کر لینی چاہیے اگر دوسرے محدثین بھی اس کو عادل قرار دے رہے ہیں تو وہ عادل ہے اور اگر دوسرے محدثین اسے مجروح قرار دے رہے ہیں تو پھر امام ترمیزی کی تعدیل پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب یہ بات ہے تو امام ترمیزی نے جن راویوں کو عادل قرار دے کر ان کی احادیث نقل کی ہیں ان احادیث میں پھر کلام ہو سکتا ہے اس لیے امام ترمیزی کی دی ہوئی احادیث میں کئی احادیث کے بارے میں کلام ہوا ہے تیئیس روایات وہ ہیں ٹوینٹی تھری جن کے بارے میں کہا گیا کہ ضعیف ہیں اور شدید درجے کی ضعیف ہیں شدید درجے کا ذوف ان تیئیس احادیث میں پایا جاتا ہے اس پر لوگوں نے کام کیا ہے کئی لوگوں نے زمانے حال میں ایسے ایڈیشن بھی شائع کیے ہیں جس میں ہر حدیث کی نشاندہی الگ سے بھی کر دی گئی ہے لیکن بہرحال یہ ایک اختلافی رائے رہے گی اگر آج کا کوئی آدمی امام ترمیزی جیسے آدمی سے اختلاف کر سکتا ہے تو آج کے آدمی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے امام ترمیزی جیسا انسان اگر اپنے زمانے میں ایک حدیث کو ضعیف قرار دے اور حسن قرار دے اور آج کا کوئی آدمی یہ کہے کہ اسے امام ترمیزی کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے اور وہ حدیث حسن یا صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے تو پھر آج کے آدمی سے کل کے آدمی اختلاف کر سکتے ہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ زمانے حال کے ایک بزرگ جن کا بھی انتقال ہو گیا ان کے شاگردوں میں بڑی شدت پائی جاتی ہے جس حدیث کو ان کے استاد نے کہا کہ یہ ضعیف ہے وہ اس کو ضعیف منوانے کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ ایک عرب ملک میں کئی میری گفتگو یا تقریر تھی میں نے کوئی حدیث بیان کی تو وہاں ایک صاحب علم جو بڑے نوجوان نوجوان بھی نہیں تھے چالیس بیالیس سال کے تھے وہ ان بزرگ سے استفادہ قسم فیض کر چکے تھے انہوں نے ہنگامہ کر دیا کہ حدیث ضعیف ہے اور ہمارے فلاں استاد نے یہ تحقیق کی میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کی استاذ کی تحقیق کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کہتا سن آنکھوں پر ظاہر ہے ان کا علم اور مقام مرتبہ ایسا ہے کہ جو بات وہ کہیں گے وہ قابل احترام ہے لیکن اگر آپ کے استاذ کو امام ترمیز سے اختلاف کرنے کا حق ہے تو بقیہ حضرات کو آپ کے استاد سے بھی اختلاف کرنے کا حق ہے چنانچہ اس پر بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ابھی حال ہی میں کتاب دمشق کے ایک عالم نے لکھی ہے جو غالباً چار پانچ جلدوں میں ہے جس میں انہوں نے ان بزرگ کی تصحیح یا تذیف سے اختلاف کیا ہے میں نام لے دیتا ہوں علامہ شیخ ناصر الدین البانی بڑے مشہور صف اول کے محدثین میں تھے ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے علم حدیث میں بیسویں صدی میں اگر پانچ آدمیوں کے نام پوری دنیا اسلام میں چنے جائیں تو یقیناً ایک نام ان کا ہوگا انہوں نے تمام کتب حدیث کا اثر نو جائزہ لیا اور اپنی تحقیق میں جہاں جہاں جس حدیث کو ضعیف یا صحیح یا حسن قرار دیا اس کی نشاندہی کر دی اب اگر امام ترمیزی سے اختلاف کر سکتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی ہمارے لیے دونوں سراخوں پر ہمارے لیے دونوں اس قابل ہیں کہ وہ تشریف لائیں تو ہم ان کے بقول امام ترمیزی کے پاؤں چوم لیں لیکن اگر علامہ ناصر الدین البانی امام ترمیزی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ الدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتا ہے اس میں احترام میں کمی یا خدا نخواستہ کوئی مقام و مرتبے میں کمی کا سوال نہیں مقام اپنی جگہ اختلاف اپنی جگہ جامع ترمیزی کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں بر صغیر کی شرحوں کا کل ذکر کریں گے بر صغیر سے باہر کی شرحوں میں دو شرح مشہور ہیں ایک علامہ ابو بکر ابن العربی ایک مشہور مالکی فقی ہیں ابو بکر ابن العربی ان کی کتاب ہے عارضت الاحوزی عارضت الاحوزی یہ مختصر شرح ہے لیکن اچھی شرح ہے دوسری شرح علامہ سراج الدین بلقینی کی ہے یہ مصر کے میں رہنے والے تھے شافی تھے مسلکن ابو بکر ابن العربی مالکی تھے ایک مالکی عالم کی شرح ہے ایک شافی عالم کی شرح ہے حنفی عالم کی شرح کا کل ذکر کریں گے یہ دونوں شرحیں بڑی مشہور ہیں علامہ سراج الدین بلقینی کی شرح ہے العرف الشزی العرف الشزی علامہ بلقینی قاہرہ کے رہنے والے تھے وہیں ان کا مزار ہے وہیں دفن ہوئے مجھے ان کے مزار پہ حاضری کا موقع ملا ہے امام ترمیزی کی اور بھی کئی کتابیں علم حدیث پر ہیں علوم حدیث پر ہیں ان کا تذکرہ میں چھوڑ دیتا ہوں مشہور کتاب ان کی شمائل ترمیزی ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو بیان فرمایا ہے یہ جامع ترمیزی ہی کا ایک باب ہے جو الگ سے بھی چھپا ہے گویا ترمیزی ہی کی کتاب کا ایک حصہ ہے بعض حضرات نے اس کو الگ بھی چھاپا ہے اس کی شرحیں بھی لکھی گئی ہیں اور بہت سی شرحوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے ترمیزی کے بعد درجہ ہے امام نسئی کی کتاب کا امام نسعی نے دراصل ایک بڑی کتاب لکھی تھی القبرا کے نام سے امام نسعی کی وفات تین سو تین ہجری میں ہوئی ہے یہ سیاہ ستہ کے مصنفین میں زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری آدمی ہے یعنی ترتیب زمانی میں سب سے آخر میں آتے ہیں لیکن کتاب کی اہمیت اور صحت کی ترتیب میں پانچویں نمبر پر یا تیسرے یا چوتھے پر ان میں اختلاف ہو تیسرے چوتھے پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں ان کی جو کتاب ہے دراصل بڑی کتاب تھی اصن القبرا کے نام سے اسن القبرا بہت بڑی کتاب تھی جب وہ لکھی جا چکی اور شائع ہوئی تو رملہ جو فلسطین کا شہر ہے جس کو رام اللہ آج کل لوگ کہتے ہیں وہاں کا گورنر ایک بڑا صاحب علم آدمی تھا ان کے پاس قصب فیض کے لیے آیا کرتا تھا رملہ کے گورنر نے کہا کہ اتنی بڑی کتاب تو بڑا دشوار ہے لوگوں کے لیے پڑھنا اس کا نقل کرانا پھر اس میں بعض احادیث ضیاف بھی آ گئی ہیں بعض حسن لغیری ہی ہیں اس لیے آپ اس کا ایک مختصر نسخہ تیار کریں مختصر خلاصہ تیار کریں جس میں صرف صحیح احادیث ہوں اور جو تکرار ہے یا جو احادیث فوری حوالے کی نہیں ہے وہ آپ نکال دیں آپ کا خلاصہ کیا اصنر المشتبہ کے نام سے ا سنر المشتبہ یہ ہے جو عام آج کل مروج ہے سنن سنر النس کہلاتی ہے یہ اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے کہ صحیحین کے بعد سب سے کم ضعیف حدیثیں اس میں ہیں صحیحین میں تو کوئی نہیں ہے باقیہ دونوں کتابوں میں ابو داود اور ترمیزی میں ضیاف کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے بنسبت اس کے اس کے جو رجال یا راوی ہیں وہ سنن کی بقیہ کتابوں کے مقابلے زیادہ قوی ہیں بقیہ چار کتابوں میں ابو داؤد ترمیزی ابن ماجہ اور نسائی میں نسائی کے رجال سب سے قوی ہیں اس کے راوی سب سے مستند ہیں ان کی شرائط بخاری اور مسلم کے قریب قریب ہیں امام نسائی کو علل الحدیث میں بڑی مہارت تھی تو انہوں نے الحدیث کی جاوے نشاندہی کی ہے یہ امام ترمیزی نے بھی کی ہے لیکن امام اس میں زیادہ نمایاں امام ترمیزی کی طرح وہ اسما اور کنا کا بھی ذکر کرتے ہیں کنیت اور ناموں کا اس طرح سے وہ امام ترمیزی سے ملتے جلتے ہیں انہوں نے غریب الاحادیث کی بھی شرح کی ہے جہاں مشکل لفظ آئے اس کی بھی شرح کرتی ہے تو گویا یہ وہ کتاب ہے جو خصوصیت میں ابو داود ترمیزی ان دونوں کی خصوصیات بھی اپنے اندر رکھتی ہے اور ایک اعتبار سے صحیح کے بعد اسی کا درجہ آتا ہے اس لیے کہ ضعیف حدیثیں اس میں سب سے کم ہیں اس لیے بعض حضرات نے اس کو صحیح کے بعد درجہ دیا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کی کتاب کی شرح نہیں لکھی گئی میں نے بہت تلاش کیا آج سے نہیں بلکہ آج سے تقریباً تیس بتیس سال پینتیس سال پہلے مجھے خیال ہوا کہ اس حدیث کی شرح نہیں ہے تو ہر آدمی کسی نے ایک ایک فقیر آدمی تھا اس سے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کی فکر میں ہوں پوچھا اچھا تو پھر کتنا کام ہو گیا اس نے کہا کہ آدھا کام ہو گیا آدھا باقی ہے کہ آدھا کتنا ہو گیا اس نے کہا میں راضی ہوں وہ راضی نہیں تو میرا آج سے پینتیس سال پہلے سے یہ خیال ہے کہ میں کبھی موقع ملا تو سنے نسائی کی شرح لکھوں گا اس میں آدھا کام تو ہو گیا کہ میں تیار ہوں بقیہ آدھا نہیں ہوا اس لیے کہ شرح لکھی نہیں گئی اس کی جو شرح مشہور ہیں وہ صرف دو ہیں ایک علامہ سندھی تھے محمد ابن عبد الحادی سندھی جن کی وفات گیارہ سو اڑتیس ہجری میں ہوئی تھی ان کا ایک حاشیہ ہے جو عام چھپی ہوئی کتابوں میں ملتا ہے اس وقت پاکستان میں سنن نسائی کے جو نسخے ملتے ہیں وہ علامہ سندھی کے اسی شرح کے ساتھ ملتے ہیں وہ بڑی مختصر شرح ہے اور صرف حاشیے پر آئی ہے ایک علامہ سیوتی نے شرح لکھی تھی وہ بھی بڑی مختصر ہے زہر الربا وہ بھی کہیں کہیں حاشیوں پر چھپی ہوئی مل جاتی ہے ان دو کتابوں کے علاوہ کوئی شرح ایسی قابل ذکر مجھے نہیں ملی جو مختوطے کی شکل میں ہو یا متبوع شکل میں موجود ہو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس کتاب کی ایک جامع شرح لکھی جائے جو اسی انداز کی ہو جس انداز کی بقیہ جس کتابوں کی شرح ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ کل ہوگا سیاہ ستہ کی آخری کتاب امام ابن ماجہ کی ہے محمد ابن یزید ابن ماجہ امام ابن ماجہ کی وفات دو سو تہتر ہجری میں ہوئی اس لیے یہ امام ابو داود کے ہم اثر ہیں قریب قریب امام ابو داود کی وفات دو سو پچہتر میں ہوئی تھی ان کی وفات دو سو تہتر میں ہوئی زمانہ قریب قریب ایک ہے لیکن ان کی کتاب کا درجہ سب سے آخر میں ہے اس لیے کہ اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو بقیہ حدیثی کتابوں میں نہیں پائی جاتی کمزوری کے اعتبار سے اس میں جو ترتیب اختیار کی گئی وہ احادیث احکام کی ہے سنن کی ترتیب ہے اس میں بتیس کتابیں ہیں اور تین سو پندرہ ابواب ہیں چار ہزار احادیث ہیں حسن ترتیب کے اعتبار سے یہ تمام سیاستہ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے ترتیب اس کی بہت اچھی ہے تکرار اس میں بہت کم ہے اس میں سندیں کم ہیں متن زیادہ ہیں سندیں انہوں نے صرف متون کے برابر دی ہیں اور بعض جگہ ایک سند سے ایک سے زائد متن بھی بیان کیے ہیں ایک سند بیان کی کہا کہ اس سند سے میں نے فلاں فلاں روایات فلاں استاد سے سنی ہے اس طرح سے سندیں نسبتاً کم ہیں اور متون زیادہ ہیں اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ بحث رہی کہ سیاستہ کی چھٹی کتاب کون سی ہے اگرچہ اکثریت محدثین کی سنن ابن ماجہ کو سیاستہ کا حصہ سمجھتی ہے لیکن بعض حضرات نے سنن ابن ماجہ کو سیاستہ میں شامل نہیں کیا کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ سنن دارمی سیاستہ میں شامل ہے کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ موتا امام مالک سیاستہ میں ہے کچھ حضرات کا کہنا کچھ اور ہے لیکن غالب اکثریت علماء کی سنن ابن ماجہ کو سیاستہ میں شامل سمجھتی ہے اس میں ضعیف احادیث نسبتاً زیادہ ہیں بقیہ احادیث کتابوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کتنی ہے یہ کہنا بڑا دشوار ہے کچھ کا خیال ہے کہ چونتیس ہے کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو کے قریب ہے کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو پتیس ایک سو پینتیس کے قریب ہے لیکن رفلی یہ ہے پھر ضعیف کے بارے میں قطیت کے ساتھ کہنا مشکل ہوتا ہے ایک محدث کی رائے میں ضعیف ہے ایک کی رائے میں اتنی ضعیف نہیں ہے پھر ضعیف کے درجات ہیں اس لیے اس میں ضیاف احادیث کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے بعض وہ ہیں جن کا ذوف بہت شدید ہے وہ تقریباً تیس پینتیس کے قریب ہیں جو زیادہ ذوف کے نچلے درجے پر ہیں اس کتاب کی بھی شرح نسبتاً کم لکھی گئیں بر صغیر میں لکھی گئی ایک دو شرح اس کا کل ذکر کریں گے جو بر صغیر سے سے باہر لکھی گئیں ان میں ایک کتاب ہے علامہ سیوتی کی مصباح الزجاجہ فی شرح سنن ابن ماجہ اور ایک ہے ماتمس الحاجہ لمن سنن ابن ماجہ یہ علم حدیث کی بنیادی کتابوں کا تعارف ہے جن میں سیاستہ بھی آ گئیں اور سیاست کے علاوہ بقیہ کتابیں بھی آ گئیں یہاں آج گفتگو میں ختم کرتا ہوں ہمارے پاس پندرہ منٹ ہیں سوال جواب کے لیے کل کے سوالات بھی آپ چاہیں تو کر لیں کل بدن وقت تھوڑا ہوگا لیکن اس میں علم حدیث میں جو بر صغیر میں کام ہوا ہے اس کا تذکرہ ہوگا اور یہ تذکرہ ہوگا انشاءاللہ اسلام کے آنے کے وقت سے لے کر اور کوشش کروں گا کہ بیس سو تین تک علم حدیث پہ جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ہو جائے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم حدیث کی خدمت میں بر صغیر کے لوگ پیچھے نہیں رہے بلکہ بر صغیر میں خاصا کام ہوا ہے اور بر صغیر کے لوگوں نے ایک زمانے میں دوسرے دنیا اسلام کے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ کام کیا ہے زمانے کے اعتبار سے صحابہ کرام کے جو طبقات ہیں ان کا علم محدثین کے ساتھ ان لوگوں کے پاس بھی تو ہو سکتا ہے جو جھوٹی حدیثیں روایت کرتے ہیں تو ایسے میں وہ زمانے کا صحیح تعین کر دیں تو اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا ضعیف یا موضوع حدیث کو معلوم کرنے کے تو درجنوں طریقے ہیں صرف یہ ایک طریقہ نہیں تھا کہ صرف صحابہ کے زمانے سے طے کر لیا جائے یہ تو ایک ابتدائی قدم تھا اس کام کے لیے اس کے بعد ایک پورا سفر ہوتا تھا فرد کی کا ذاتی کردار جو جھوٹا راوی ہے اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں اس نے علم حدیث کہاں سے حاصل کیا ہے اس استاد سے تحقیق پھر علم رجال کے بارے میں تفصیلات یہ اتنی تفصیلی کاوش کے بعد طے ہوا تھا کہ اس میں کسی جھوٹے راوی کا یہ پتہ لگا لینا کہ کس صحابی یا کس صحابی کا انتقال کب ہوا اور اس سے وہ جال سازی کرے یہ ممکن نہیں تھا اگرچہ اس کی لوگوں نے کوشش کی لیکن علماء اسلام نے اس کا اہتمام پہلے سے کیا ہوا تھا آپ نے کہا کہ امام ترمیزی راویوں کے بارے میں نرمی سے کام لیتے تھے اس وجہ سے باقی اماموں نے کہا کہ کسی راوی کو امام ترمیزی نے ٹھیک کہا تو مزید پڑتال کر لینی چاہیے تو کیا جس حدیث کو امام ترمیزی کی صنعت سے اسے نہیں ماننا چاہیے نہیں نہیں نہیں امام ترمیزی کی کتاب میں ہر حدیث کے بارے میں انہوں نے اس کا درجہ بیان کر دیا ہے اس لیے امام ترمیزی کے یہاں جو احادیث ہیں وہ سارے کی سارے صحیح ہیں اس میں سے ایک کوئی پینتیس چھتیس احادیث کے بارے میں اختلاف ہے جس کی وضاحت موجود ہے ان پینتیس چھتیس کی مزید تحقیق کر لیں باقی کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں اور آپ کو مزید کسی انکوائری میں جانے کی ضرورت نہیں علماء نے اتنا کام کر دیا ہے کہ ہمارے لیے پکی پکائی چیز موجود ہے آپ جو چاہیں کتاب اٹھا کے دیکھ لیں کوئی شرح اٹھا کے دیکھ لیں اس میں ساری بحث آپ کو مل جائے گی اور اس کے مطابق عمل کریں what is the reality about the احادیث دیٹ دا پیپل آف سننا relate what should be our reaction to these should we follow them اور دی احادیث related by the people of the حدیث I don't think there is any difference between the احادیث ریلیٹڈ بائی سننا and the ahadith related by the Ahl Hadith. These six authentic collections of the ahadith are common to all Muslims and they follow the ahadith embodied in these six collections. And we all follow them. There is no difference. The only difference is about those ahadith which have been considered to be weak by some of them or by all of them. There may be a difference of opinion about those ahadith which have been placed at the lowest category of weak ahadith. According to some, the weakness is not of that low level according to And is that weak at will, will continue. کیا وہ لوگ بھی صحابہ ہوں گے جنہوں نے نبی کو تو دیکھا لیکن اس وقت ایمان نہیں لائے بات میں کہہ چکا ہوں جو بعد میں ایمان لائے اور حالت ایمان میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی زیارت نہیں کی وہ صحابی شمار نہیں ہوتے صحابی وہ شمار ہوتے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا اسلام کے زمانے میں اور بعد میں اسلام نہیں لائے بلکہ حضور کے زمانے میں اسلام لے آئے ایک مشہور بزرگ تھے کابل احبار یہ حضور کے زمانے مدینہ موجود تھے یہودی تھے انہوں نے حضور کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا حضور کے بعد غالباً حضب کا صدیق حضرت عمر کے زمانے میں اسلام لائے اس لیے ان کا شمار تعبین میں ہے صحابہ میں نہیں حالانکہ انہوں نے حضور کو بارہ دیکھا مدینہ منورہ میں رہتے تھے آپ کی اتنی اچھی آرزو کے دل سے آواز اٹھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امام نسائی کی شرح آپ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے بالکل اور بہرحال یہ ہے ایجنڈے پر بہت ساری چیزیں جو وش لسٹ میں ہیں ایجنڈا تو مشکل ہے وش لسٹ میں جو چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہیں میں نے ایک لفافہ بنا رکھا ہے اس میں امام نسائی کا نام لکھا ہوا ہے جب کوئی چیز امام نسائی سے متعلق ملتی ہے تو اس لفافے میں اس کی فوٹو کاپی ڈال دیتا ہوں اس خیال سے کہ جب موقع ملے گا تو اس سے کام لیں گے سگار تعبین کی روایات کن طبقہ تعبین اور صحابہ سے سگار تعبین کی روایات کبار تعبین اور سگار صحابہ سے صحابہ میں جو آخری عمر میں جن کا انتقال ہوا پہلی صدی ہجری کے آخر تک جو زندہ رہے ان سے روایات ہیں سگار تعبین کی اور بقیہ روایات کبار تعبین سے ہیں شرح کی ٹرم کو واضح کریں شرح سے مراد کمنٹری شین رے ہے شرح یعنی کمنٹری آف دی حدیث there are many commentaries of the احادیث and almost right from the beginning from the days the احادیث were compiled in book forms the process of writing commentaries and explanation on those احادیث ہیڈ احادیز and there are thousand of commentaries of the احادیث written during the course of last one thousand years امام ابن ماجہ کی کتاب میں ضعیف احادیث کی کثرت کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ وہ احادیث امام ابن ماجہ کے نزدیک ضعیف نہیں تھی امام ابن ماجہ ایک راوی کو صحیح سمجھتے تھے ضعیف نہیں سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے وہ حادثیت نقل کر دی لیکن بقیہ اہل علم نے تحقیق کی تو انہوں نے امام ابن ماجہ کی رائے سے اتفاق نہیں کیا ابھی تک میں نے جو لیکچرز کے ساتھ سمجھا ہے تو معلوم ہے کہ استاد شاگرد کی رائے میں بھی فرق ملتا ہے بالکل ملتا ہے کنفیوژن پیدا ہوئی کہ کس کی بات پر عمل کیا جائے کیونکہ دونوں نے تحقیق کے بعد ہی کوئی بات کہی ہوگی اصل بات تو یہ تھی کہ ہر شخص اپنی تحقیق پر عمل کرے آئیڈیل بات تو یہ ہے لیکن ہر شخص کے پاس اتنا وقت نہیں کہ خود تحقیق کرے اس لیے مسلمانوں میں رواج یہ پیدا ہو گیا کہ یا تو آپ خود تحقیق کریں اور خود آپ اس درجے پر پہنچ جائیں کہ حدیث کی ہر روایت کی تحقیق کر کے خود فیصلہ کریں لیکن اگر ایسا نہ ہو اور ہر شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تو قرآن پاک کا اصول ہے کہ فص علی ذکری نتم اللہ اگر تم نہیں جانتے جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو ان کی رائے پہ عمل کرو اس لیے مسلمانوں میں پہلے دن سے یہ طریقہ ہے کہ جس شخص کی دو باتوں پر اعتماد ہو صرف دو اور بقیہ کچھ نہیں جس کی دو باتوں پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کر لیا جائے اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ رائے صحیح ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ بات پوچھ نہیں کرے گا ایک اعتماد اس کے علم پر ہو دوسرا اعتماد اس کے تقوا پر ہو صرف تقوا علم کے بغیر کافی نہیں اور علم تقوا کے بغیر کافی نہیں ابھی میں امام مالک کا ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی احادیث قبول نہیں کی جو تقوا میں تو اونچے معیار پر تھے لیکن علمی پختگی میں امام مالک کو شبہ تھا اس لیے علم بھی اونچے درجے کا ہو تقوا بھی اونچے درجے کا ہو یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا اس میں کوئی اور آپ کا ساتھ نہیں دے گا کہ آپ کو کس کے تقوا اور علم پر اعتماد ہے تقوا آپ خود جج کریں یہ سبجیکٹو چیز ہے کوئی آدمی نہیں بتا سکتا میں اپنے بارے میں فیصلہ کروں گا آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں اگر آپ میری رائے جاننا چاہیں کہ فلاں فلاں معاملے میں میں کس کے علم اور تقوا کو بھروسے کے قابل سمجھتا ہوں تو میں انفرادی طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں وہ آپ الگ سے مجھ سے individually case to case base پہ پوچھیں یا جس سے چاہیں پوچھیں پلیز کوئی ایک شرح پڑھ کر سنا دیں سنن سے کیا مراد ہے لفظی اور اصطلاحی دونوں معنی بتا دیجئے سنن سنت کی جمع ہے سنن کے دو معنی ہیں ایک تو ان احادیث کا مجموعہ جس سے کوئی سنت ثابت ہوتی ہو اور ایک سنن سے مراد وہ کتاب جس کی ترتیب فقی احکام پر ہو حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب فقی احکام پر ہو اس کو بھی سنن کہتے ہیں اور سنن کے دوسرے معنی سنتوں کا مجموعہ وہ کتاب یا وہ حدیث جس میں کتاب حدیث جس میں بہت ساری احادیث لکھی ہوئی ہوں اس اعتبار سے ہر کتاب سنن کا مجموعہ ہے اس لیے کہ حدیث کتابیں حدیث ہیں ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہیں لیکن خاص طور پر وہ کتاب جس کی ترتیب فقی احکام پر ہو وہ سنن کہلاتی ہے جب تمام احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور سب مانتے ہیں تو پھر مسلک کی بنیاد کیسے پڑی لوگ صرف ایک سلیکٹڈ امام کو فالو کرتے ہیں اور باقیوں کی بات نہیں مانتے حالانکہ ساری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں میں بات کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ بعض احادیث کی تعبیر و تشریح میں اور قرآن پاک کے نصوص کی تعبیر و تشریح میں بھی ایک سے زائد رائے کا امکان موجود ہے جس کی مثالیں میں نے صحابہ کے زمانے میں دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک سے زائد تعبیروں کو ایک سے زائد انٹرپریٹیشن کو درست مانا اور دونوں کو بیک وقت قابل قبول قرار دیا اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام میں بعض احکام ایسے دیے گئے ہیں قرآن پاک کی آیات میں بھی اور احادیث میں بھی جن کی مختلف تفسیریں اور تشریحیں کی جا سکتی ہیں یہ اجازت اس لیے دی گئی کہ مختلف حالات کے لحاظ سے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے علماء اور فقہا اور محدثین اس کی نئے نئے انداز سے تشریح کر سکیں میں نے مثال دی تھی قرآن پاک کی آیات میں کہ علی الموسری قدر ہو علی المختری قدر ہو کہ جب بیوی کا نفقہ شوہر ادا کرے گا تو دولت مند اپنے استطاعت کے لحاظ سے اور غریب اور نادار اپنی استطاعت کے لحاظ سے حالانکہ قرآن پاک کہہ سکتا تھا کہ شوہر نفقہ دے گا تو سو درم دیا کرے گا مثلا ہو سکتا تھا یا ایک من گندم دیا کرے گا یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن قرآن نے کوئی اس طرح سے کوئی متعین مقدار یا کوانٹیفائی کر کے نہیں بتایا بلکہ ایک عمومی بات بتائی جس کو اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگ سمجھیں اور اس کی تعبیر کرنے چونکہ تعبیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیت میں شامل ہے حضور نے اس کی اجازت دی قرآن پاک میں اس کی گنجائش رکھی گئی اس لیے مختلف اہل علم نے مختلف تعبیریں کی اور جو جس فقی کے علم اور تقوا پر اعتماد کرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے اس زمانے میں جب یہ سارے محدثین اور فقہ موجود تھے جن حضرات کو امام شافی کے علم اور تقوی پر اعتماد تھا وہ امام شافی کے اجتہادات کو تسلیم کرتے تھے سناخوں پر امام شافی اتنے اونچے درجے کے انسان ہیں کہ آج وہ آئیں اور ہم میں سے ان کے پاؤں چوم چوبنے کی کوشش نہ کریں تو بڑا بدبخت ہوگا امام احمد بن حنبل سے ہر مسلمان کو محبت اور عقیدت ہے لیکن امام احمد بن حنبل کے اشتہادات کو دنیا اسلام میں بہت تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں دنیا اسلام میں مشکل سے دو فیصد ہوں گے جو امام احمد کے اشتہاد اور فقی معاملات میں ان کی رائے پر عمل کرتے ہیں بقیہ اٹھانوے فیصد دوسرے فقاہ کی پیروی کرتے ہیں لیکن امام احمد کے احترام میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے تو تقلید کا تعلق تقلید سے مراد کسی شخص کے علم اور تقوا کے اعتماد پر اس کی بات کو مان لینا اس کو تقلید کہتے ہیں امام احمد کی تقلید تھوڑے لوگوں نے کی لیکن احترام اپنی جگہ سب کرتے ہیں اس میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں ہے اس لیے اس کا تعلق احترام سے نہیں ہے احترام تو ہر صاحب علم کا احترام ہے صحیح بخاری دنیا اسلام میں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے اس وقت دنیا اسلام میں امام بحنیفہ کی پیروی کرنے والے کم و بیش پینسٹھ فیصد مسلمان ہیں سکسٹی فائیو پرسینٹ امام بحنیفہ کی تقلید کرتے ہیں پورا سینٹرل ایشیا پورا افغانستان پورا ترکی پورا ایسٹرن یورپ پورا ہندوستان پورا پاکستان پورا بنگلہ دیش پورا چین یہ تقریباً ساٹھ پینسٹھ فیصد مسلمان بنتے ہیں دنیا اسلام کے امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں ان کی میجورٹی لیکن ان میں سے کوئی بھی امام بخاری کے احترام اور عقیدت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے امام بخاری نے کم و بیش بیس جگہ امام بنیفا پر تنقید کی ہے سر آنکھوں پر اگر باپ اور چچا میں اختلاف ہو تو بچوں کا حق نہیں کہ وہ باپ کا ساتھ دے کے آواز اٹھائیں یا چچا کا ساتھ دے کے آواز اٹھائیں دادا میں اور دادا کے بھائی میں اختلاف ہو تو پوتوں اور نوازوں کا یہ کام نہیں کہ وہ ایک کی حمایت میں اٹھیں دوسرے کی حمایت میں نہ اٹھیں وہ دونوں کا احترام کریں ہم امام بخاری کا بھی احترام کرتے ہیں امام بنیفا کا بھی احترام کرتے ہیں ان کا ایک علمی اختلاف ہے جس کو دلائل امام بخاری کے مضبوط معلوم ہو وہ امام بخاری کی بات مان لے جس کو امام ابو حنیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوں ان کی بات مان لے احترام دونوں کا کرے شرح سے کیا مراد میں واضح کر چکا شرح سے مراد کمنٹری احادیث کی کمنٹری جیسا کہ فت الباری ہے کل میں لے آؤں گا ایک ایک دو کمنٹریز کے نمونے میں آپ کو دکھا دوں گا کیا صحیح بخاری میں ایک ہی باپ کے اندر آنے والی دو قولی احادیث کے الفاظ ایک دوسرے مختلف ہو سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے اس کا امکان موجود ہے کہ ایک باب میں ایک ہی صحابی سے آنے والی دو روایت کے الفاظ مختلف ہوں اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں ایک سبب تو یہ کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ہی ایک بات کو کئی بار بیان فرمایا ہو تو صحابہ نے دو مختلف اوقات میں اس کو سنا اور دونوں الفاظ نوٹ کر کر کر لیے لیے یاد دو جگہ بیان دیا لیکن زیادہ ایسا ہوا ہے کہ کسی فعلی معاملے کو حضور کے قولی ارشاد کو نہیں بلکہ کسی طرز عمل کو صحابہ نے دیکھا اور اپنی زبان بیان کیا ایک صحابی نے اس کو دو جگہ بیان کیا دو الفاظ بیان کر دیا مختلف الفاظ میں تو واقعہ ایک ہی ہے لیکن دیکھنے والے صحابی اس کو ایک سے زائد الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں صحابی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ واقعہ جو دیکھیں اس کو بھی ایک ہی لفظ بیان کریں مثلا عبد ابن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ میں غزب عہد میں گیا تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے مجھے اور میرے ساتھ کئی لوگوں کو کم سنی کی بنیاد واپس کر دیا اب اس واقعے کو جب بھی بیان کریں گے ضروری نہیں کہ ایک ہی الفاظ میں بیان کریں لیکن جو تابی سنیں گے وہ انہی الفاظ میں لکھیں گے وہ رد و بدل نہیں کریں گے لیکن صحابی خود رد و بدل کر سکتے ہیں اس لیے کہ انہی کا ذاتی واقعہ ہے اس طرح سے ایک باب میں الفاظ و فرق ہو سکتا ہے امام بخاری کتاب کا مکمل نام ہے الجامع الصحیح المسند المسند المختصر من امور رسول و جی یہی نام ہے کیا موتا امام مالک بھی دوسری احادیث کتابوں کی طرح مختلف جلدوں میں ہے موتا مالک کی ایک ہی جلد ہے ایک ہی والوم میں ہے بعض لوگوں نے دو والیوم میں بھی چھاپی ہے لیکن زیادہ تر ایک ہی والیوم میں ملتی ہے اگر حواشی زیادہ ہیں تو دو والیوم میں آ جائے گی حواشی نہیں ہے یا مختصر ہیں تو ایک والیوم میں آ جائے گی میرے پاس تین نسخے ہیں ایک دو جلدوں میں ہے اور دو نسخے ایک ایک جلدوں میں ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ان سے کیا مراد ہے ایک اعتبار سے ہر مسلمان اہل حدیث ہے کیا ہم سب مسلمان جو دنیا کے ایک ارب بیس کروڑ ہیں یہ حدیث رسول پہ عمل نہیں کرتے سب حدیث رسول پہ عمل کرتے ہیں لیکن اہل حدیث کے نام سے جو حضرات بر صغیر میں مشہور و معروف ہیں یہ بیسیکلی وہ حضرات ہیں جو حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شاہ اسماعیل شہید کے بعض فتوا کی روشنی میں کچھ احادیث پر عمل کرنے لگے تھے اور ان احادیث پر عمل کی وجہ سے باقی لوگوں سے ان کا تھوڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا یہ لوگ شروع میں تو کسی خاص نام سے مشہور نہیں تھے لیکن جب تحریک جہاد شروع ہوئی حضرت سعید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں اور مولانا شاہ اسماعیل شہید اس میں شریک ہوئے تو وہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں کی تحریروں میں وہابی کہلانے لگے انگریزوں نے ان کو وہابی کے نام سے میں شروع کر دیا اور وہابیوں کے نام سے وہ ایک طرح سے گویا ان کا نک نیم وہابی پڑ گیا وہابی کے لفظ کو برے الفاظ میں انگریزوں نے اور کچھ لوگوں نے استعمال کیا تو یہ لوگ وہابی کے نام سے مشہور رہے اور ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا انگریزوں نے بڑا پرسیکیوٹ کیا ان کو پرسیکیوشن کے قصے بڑے مشہور ہیں اور بڑے سبق آموز ہیں جب یہ پرسیکیوشن کا سلسلہ بہت شروع ہوا تو کچھ حضرات نے یہ چاہا کہ ہم وہابی کے نام کے بجائے کسی اور نام سے جانے جائیں تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا نام اہل حدیث ہونا چاہیے تو انہوں نے اہل حدیث کے لفظ کو رواج دے دیا تو اہل حدیث کے لفظ مشہور ہو گئے اس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جو مولانا اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ کے فتح پر عمل کرتے تھے اور وہ حضرات بھی شامل ہیں زیادہ وہ ہیں جو بعد میں حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور طریقہ کار پر چلتے تھے ان کا کل ذکر ہوگا وہ اتنے بڑے انسان ہیں کہ اپنے زمانے میں وہ شیخ الکل کہلاتے تھے سب کے استاد شیخ الکل یعنی پورے ہندوستان کے استاد اور واقعی وہ علم حدیث میں شیخ الکل تھے علوم الحدیث کی کسی جامع کتاب کا نام بیان کر دیں اس میں جامع کتاب ڈاکٹر خالد الوی کی ہے جس کا نام علوم حدیث ہے جو دو جلدوں میں چھپنی ہے ایک جلد چھپ چکی ہے ایک ابھی چھپنا باقی ہے حدیث کے تعارض میں جو ترجیح وجوہ تلاش ہوئے اس میں مفہوم کے اعتبار سے جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں کل میں نے کہا تھا کہ علم حدیث اگر دو حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہو کانفلکٹ معلوم ہو تو اس کانفلکٹ کو دور کرنے کے چار وجوہ ہیں چار طریقے ہیں ان میں سے ایک سند ہے ایک متن ہے ایک مفہوم ہے اور ایک خارجی امور ہے مفہوم سے کیا اندازہ ہوتا ہے یعنی مفہوم میں میں نے کہا تھا کہ مفہوم میں بھی چار پانچ چیزیں شامل ہیں ایک مفہوم کا اصول یہ ہے جو محدثین نے سب سے پہلے وضع کیا بعد میں دنیا میں سب لوگ آج مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی چیز عمومی میں بیان ہوئی ہے جنرل مفہوم ہے جس کے لیے اس طرح ہے عام کہ وہ حدیث عام ہو اور ایک دوسری حدیث خاص ہو وہ کسی خاص سچویشن کو بیان کرتی ہو تو بظاہر ان میں تعارض ہوگا لیکن ایکچولی تعارض نہیں ہے جو عام کو بیان کرتی ہے وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے جو خاص ہے وہ اس پرٹیکولر کیٹیگری کو ریگولیٹ کرتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو خاص حدیث ہے یہ اس عام کے اس پہلو کو مستثنا کر دیتی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے یہ طریقہ ہے حدیث کے درمیان دو احادیث کے درمیان گویا تدبی دینے کا میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ حضور والسلام نے فرمایا کہ لا طب لیس عندک یہ سنن کی اکثر کتابوں میں موجود ہے لا طبع لیس عندک کہ وہ چیز مت بیچو جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے یہ ایک حدیث ہے یہ ایک عام ہے ہر وہ چیز آپ گندم بیچیں آپ کے پاس نہ ہو وہ بھی نہ بیچیں آپ کے پاس جوتا نہیں ہے تو آپ جوتا نہ بیچیں میز نہیں ہے تو میز مت بیچیں گلاس نہیں ہے تو گلاس مت بیچیں یہ ایک عام چیز ہے لیکن ایک خاص چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ یہ کہیں کسی کے پاس فیکٹری لگی ہوئی ہے وہ مثلا فرنیچر بناتا ہے آپ اس کو پیسے دیں کہ یہ پیسے آپ لے لیجیے اور مجھے آپ مثلا سو اس طرح کی تپاہیاں بنا کے دے دیں پیسے آپ نے اس کو دے دیے خرید و فروخت مکمل ہو گئی اس کے پاس کوئی تپاہیاں موجود نہیں ہیں اس حدیث کی روح سے وہ تپاہی آپ کو نہیں بیچ سکتا نہ آپ سے پیسے لے سکتا ہے پہلے وہ تپاہیاں بنائے جب بنا لے پھر آپ کو فروخت کرے لیکن ایک طریقہ شروع سے یہ رائج رہا ہے کہ جو لوگ سپلائرز ہیں یا مینوفیکچررز ہیں اسلام سے پہلے بھی ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں جو مینوفیکچرر یا سپلائر سے معاملہ کر لیں پہلے اس کو پیسے دے دیں وہ جس طریقے سے سپلائی کرتا ہے آپ کو سپلائی کر دے گا جیسے مینوفیکچر کرتا ہے مینوفیکچر کر دے گا اس وقت تو وہ چیز موجود نہیں ہے لیکن بعد میں موجود ہو جائے گی وہ آپ کو دے دے گا یہ مستثنا ہے بظاہر تعارض ہے اس کی حضور نے اجازت دی ہے اب آپ کہیں بظاہر تو تعارض ہے یہ تو چیز موجود نہیں ہے تو کیسے بیچے لیکن یہ خاص حدیث ہے خاص صورتحال کو بیان کرتی ہے مینوفیکچرر یا سپلائر کو یا گروور کو جو گرو کرتا ہے مطلب اس کے پاس کھیت لگا ہوا ہے اس نے آپ پیسے دے دیے کہ دس من گندم مجھے آپ فلاں تاریخ کو پرووائڈ کر دیں یا قصائی ہے گوشت سپلائی کرتا ہے جانور خرید کے لاتا ہے آپ نے کہا جی بہن کی شادی ہے بیٹی کی شادی ہے دو من گوشت سپلائی کر دو وہ کر دے گا اس دن مرغی سپلائی کر دے گا اس لیے کہ وہ سپلائر ہے تو سپلائر مینوفیکچرر گروور کے لیے حضور نے اجازت دی ہے اس لیے کہ یہ طریقہ چلا آ رہا تھا تو یہ ایک مخصوص صورتحال ہے یہ خاص صورتحال ہے اس خاص صورتحال کو اسی پر محدود رکھا جائے گا اور وہ بقیہ عام حدیث بقیہ معاملات منتقل ہوگی ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں رہا یہ تھا مراد کے اس کے مفہوم کے ذریعے کیسے اس تعارض کو دور کیا جائے گا اس مثال سے واضح ہو گیا ہوگا جزاکم اللہ السلام علیکم